بہت پیاری دعائیں دو تین جگہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے تم پر سلامتی ہو اور رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں گھر میں داخل ہونے میں سلام کرنا چاہیے اور سلام میں پہل کرنا چاہیے جو سلام میں پہل کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ کبر سے بری ہے تکبر سے بری ہے جو سلام میں پہل کرے چھوٹے بڑوں کو سلام کرے آنے والا جو ہے وہ وہ آنے والا گھر میں بیٹھنے والے کو سلام کرے اور مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالی کمنی والے گمبد خزرہ والے بچے چھپ چھپ کے جو ہے پلر کے پیچھے چھپ جائے چھپ جاتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام میں پہل کریں اور جیسے ہی وہ بچہ نظر آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کالی کمنی والے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے تھے بیوی کو چاہیے شوہر کو سلام میں پہل کرے مگر جب شوہر گھر میں داخل ہو شوہر چاہے یعنی ہر کسی کو آگے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے کہ سلام میں پہل کرے مجھے بھی اللہ توفیق دے میں بھی اس کا محتاج ہوں یہ میرے پیارے شیخ کی بات ہے اور جو قرآن و حدیث ہی کی بات ہے کہ سلام میں پہل کرنا چاہیے اس سے تکبر سے بھری ہے یہ شخص تکبر سے بھری ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے تو ہم لوگوں کو عزت تو اللہ نے سنت کے اندر رکھی ہے جو سنت پہ چلے گا اس زمانے میں جب قرب قیامت ہے دین پہ چلنا ایسا ہے جیسے ہاتھ پہ انگارا رکھنا ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ پہ انگارا رکھنا کانٹوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ کہیں میرا کرتا جو ہے پھٹ نہ جائے تو دین پہ اس وقت جو سنت پہ چلے گا حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اس وقت جو سنت پہ چلے گا تو جو ہے لوگ اس کا مطلب مذاق اڑائیں گے اور اس کو اجنبی سا سمجھا جائے گا یعنی کوئی سنت پہ چل رہا ہے تو عجیب سے لوگ سمجھیں گے داڑھی رکھ لی پردہ کر لیا یہ اس زمانے میں تم ٹی وی بھی نہیں دیکھتے یہ کون سی کون سے تم چودہ سو سال پہلے چلے گئے کیسے ہو تمہیں دنیا سے بے خبر ہو جاؤ گے انٹرنیٹ پہ نہیں بیٹھو گے یا تم تمہیں پوچھے گا کون <laughs> یہ سب سوالات ہوتے ہیں تو بھائی اللہ تعالیٰ پوچھ لے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں یہ بڑھ کر ہے یا معاشرے والے اور خاندان والے خوش ہو جائیں آپ پرانے ہیں پھر بھی زبان آپ کی چل رہی ہے ذکر نہیں کرنا چاہیے جب ذکر کا وقت ہوتا ہے جب تو کرتے ہی نہیں بیان کے وقت ذکر کر رہے ہیں <laughs> بیان کے وقت ذکر نہیں کرنا چاہیے میرے دوستوں بزرگوں <clears throat> میرے پیارے بھائیوں ذکر نہیں کرنا چاہیے ذکر کا وقت فجر کے بعد کیجیے اثر کے بعد کیجیے پورے دن کیجیے بیان کے وقت کیوں ذکر کرتے ہیں کیا دین کی بات سننا ذکر نہیں ہے اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ دین کی بات سننا سب سے بڑا ذکر ہے قرآن شریف میں آ رہا ہے وزکر ذکر ذکر تنفع المؤمنین یا رسول اللہ آپ نصیحت کیجیے یعنی نصیحت بھی ذکر ہے نصیحت کیجیے نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما رہے ہوں کیا صحابہ کے نام زبان چلائیں گے اس وقت کوئی ذکر کریں گے اس وقت وہ بات غور سے سنیں گے کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جا رہی ہے دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا سو رکعت نفل سے بہتر ہے کوئی پڑھ سکتا ہے سو رکعت نفل ہم سے فرض نہیں پڑھے جاتے تو نفل کون پڑھے گا اور دین کا ایک مضمون سیکھ لینا ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ حضرات سن رہے ہیں محبت کے ساتھ اور غور سے سن رہے ہیں دین کا ایک مضمون سیکھ لینا یعنی پورا بیان سیکھ لینا ایک کوئی چیپٹر سیکھ لینا ایک ہزار اکاد نفل سے بہتر ہے یہ قرآن و حدیث سے بالکل مدلل یہ بات ہے تو بتائیے ایک مضمون سکھایا جا رہا ہے ایک ہزارہ کا نفل کا ثواب اور یہ سبحان اللہ سبحان اللہ درو شریف درو شریف پڑھ رہے ہیں درو شریف والے کی بات سنائی جا رہی ہے یہ بھی تو سننی چاہیے اس کا بہت خیال رکھیں بہت سے لوگ بیان میں آ کے زبان شروع کر دیتے ہیں چلانا ویسے نہیں ذکر کریں گے وہ ذکر کر رہے ہیں بیان کے وقت ذکر کر رہے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے اللہ کی بات سنائی جا رہی ہے اور ایک شخص ذکر کر رہا ہے اس لیے پہلے سے توبہ استغفار میں بھی توبہ کر کے بیٹھتا ہوں ممبر کے اوپر بیٹھنا کوئی آسان نہیں ہے بیان کرنا آسان نہیں ہے میرے شیخ فرماتے تھے جو بیان کرنے والا ہے وہ ہر وقت جو ہے خطرے میں ہے تلواریں لٹکی ہیں کیوں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں اور پتہ نہیں آواز نہیں جا رہی وہاں اور پتہ نہیں کہ قل للمؤمنين يغزوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر آية وقال عليه الصلاة والسلام الغيبة أشد من الزنا وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے اپنی بعض نظروں کو جھکا لیں بعض نظریں فرمایا من تبغیزیہ ہے کہ بعض نظریں یعنی صرف بعض نظریں ہیں ان کو ایمان والوں سے فرما دیجیے یعنی ہم سے اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیجیے کہ اپنی بعض نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں تو بتائیے یہ حکم اللہ کا ہے نا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پیر کی بات نہیں ہے کسی بڑے پیرانے پیر کی بات نہیں ہے اللہ کی بات ہے اور پیر وہی ہوتا ہے جو سنت اور شریعت پہ چلتا ہے جو سنت اور شریعت پہ نہیں چلتا وہ پیر نہیں ہے وہ پیر ہے وہ شخص جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا ہے بولتا ہے میری سفید داڑھی ہو گئی اور میرے لیے عورت ایسے جیسے دیوار جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو پردہ کر فرما رہے ہیں قرآن شریف میں صاف حکم ہے ازواج متحرات جب صحابہ سے بات کرنی ہو تو نرم آف سے بات مت کرو اور فس النا میو ورا حجاب پردے کے پیچھے سے بات کرو پردے کے پیچھے سے وہ بھی بھاری آواز کر کے وہ بھی کوئی ضروری بات تو یہ شخص اپنے آپ کو ناوز بلّہ کیا سب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات ختم ہو گئے تو ایسے لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہیے جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتے وہ صرف پیر بنے بیٹھے ہوئے پیر کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں ایسے وظیفے بتا رہے ہیں اور جو ہے ذکر بتا رہے ہیں مگر پردے کا کوئی حکم ہی توڑ رہے ہیں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے جو اللہ کا حکم توڑتا ہے وہ شخص اس وہ اس کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے شخص سے بیت بھی نہیں ہوتی جو اللہ کا حکم توڑ کے پیر بنا ہوا ہے بیت بھی نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگ وہ سمجھتے ہیں میں بیت توڑ دوں گا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی ایسا شخص پیر شیخ نہیں جا رہی ہے بس اچھا دیکھ لیں اس سے اندر کھلا ہوا تو قرآن شریف کی آیت ہے اب صحیح ہے قرآن شریف کی آیت ہے اللہ میں بھی اپنی عمل کی نیت سے کیونکہ میں بھی محتاج ہوں عمل کا سب سے زیادہ میں محتاج ہوں بیان کرنے والا سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے کیونکہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی ہوں گی جو بیان کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے آج ہمارا کیا حال ہے بیان کر کے عمل نہیں کرتے کینچی سے زبان کاٹی جا رہی ہوگی تو اس لیے بیان کرنے سے مجھے خود بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے بھائی اور اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہوئی ہے جو پوری دنیا جن کو بڑا تسلیم کرتی ہے عارف بلّہ شیخ الرجم حضرت مولانا مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیجیے یعنی مردوں کو الگ حکم دیا اگلی آیت میں عورتوں کو الگ اس کا مطلب ہے بڑا اہم حکم ہے تو ذرا غور سے سننا چاہیے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے کہ مولوی کی بات ہے فلاں کی حضرت صاحب کی بات ہے قرآن شریف کی بات ہے جو ہمارے شیخ نے لوگ امت کے سامنے کھل کے پیش کی تاکہ اس کینسر سے ہم سب بچ جائیں گے تو یہ کینسر ایسا ہے جو کینسر جو بڑے مرغی اٹھا بھینس اٹھا لیتا ہے اس کو مرغی اٹھانا تو بہت آسان ہوتا ہے بکری بھی بہت آسان سے اٹھا لے گا وہ جو بھینس اٹھا لے گا تو نظر بچانا بھینس اٹھانا ہے اپنی نظروں کو بچانا یہ بھینس اٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیجیے کہ اپنی بعض نظریں جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں تو یہ دلیل ہے جو اپنی نظر نہیں بچائے گا اس کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں رہے گی قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے شرم میرے شیخ فرماتے ہیں اس وقت شرم نہیں آتی جب ٹی وی صاحب پوری فیملی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہے کیسی کیسی عورتیں گندے لباس پہنے ہوئے چھوٹے لباس پہنے ہوئے زلفیں کھول کے گانے سنے جا رہے ہیں اس وقت شرم نہیں آتی اور جب یہ الفاظ استعمال کر لیے کہ شرم کی حفاظت کریں بولتے ہیں آپ نے ممبر سے کیا بات یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے آیت کا جز ہے جو نظر نہیں بچائے گا اس کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی یہ اللہ کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے اس لیے ذرا اس کو اہمیت سے سنیں اور میں بھی اور ہم سب عمل کی نیت سے سنیں تو انشاءاللہ جو عمل کی نیت سے سنتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے وزیر ہوتا ہے وہ اپنے سفیر کے ذریعے بات کہلواتا ہے سعودی عرب میں ہوگا پاکستان کا سفیر کے ذریعے بات کہلوائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفیر ہے نا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے لاڈلے جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی کہ شاید ہماری ہم امتی ہم نالائق امتیوں کو شرم آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کیونکہ اگر کوئی عشق اللہ کے عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے مگر جہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے نا وہاں بڑے سے ادنا سے ادنا امتی بھی جھوم جاتا ہے کہ بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو اس لیے امتیوں کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروایا اے نبی آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں سے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں تو یہ اب من تبغیزیہ ہے بعض نظروں کو چکانا ہے ہر طرف تھوڑی ہر طرف تھوڑی نظریں چکانی کچھ لوگ ہر وقت نظر چکاتے رہتے ہیں بس صرف جب یہاں سے نکلیں گے تو پتہ ہے کہ ایئرپورٹ پر عورتیں ہوں گی بازار میں عورتیں ہوں گی ہسپتال میں یونیورسٹی میں پھر ہر جگہ ہی عورتیں ہیں <laughs> کون سی جگہ نہیں ہے جہاں عورتیں نہ ہوں حرم شریف میں مدینہ منورہ میں عمرہ کرنے جائیں حج کرنے جائیں ہر جگہ عورتیں ہیں ایک شخص نے لکھا حضرت عورتوں نے ناک میں دم کر دیا ہے میرے شیخ نے فرمایا تم نے ان کی دم میں کیوں ناک لگائی <laughs> تم نے ان کی دم میں کیوں ناک لگائی بھائی دیکھا کیوں تم نے اللہ کا حکم اچھا یہ بتائیے میرے دوستوں اور بزرگوں اکرام کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آپ سب بڑے ہیں ہم سے آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں کسی کا کوئی عمل قبول ہو مستورات بھی ماشاء اللہ بیان سن رہی ہیں دور دور سے آئی ہیں خواتین بھی بیان سن رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو قرآن شریف قیامت تک کے لیے آیا ہے نا یا صرف اس زمانے کے لیے تھا جب عورتیں پردہ میں رہتی تھیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا عورتیں کپڑے پہنی ہوں گی مگر ایسے جیسے ننگی ہوں گی یہ وقت ایسا آئے گا تو اب ایسے ہی تو آ گیا وقت کپڑے پہنی ہوئی ہیں بالکل کھلے عام ٹی وی کے اوپر سب کچھ دکھایا جا رہا ہے اور ہم نے وہی ٹی وی گھر میں لا کے رکھا ہوا ہے یعنی ہم اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ ہم اپنی لذت حرام پوری کرنا چاہتے ہیں ٹی وی رکھ کے ہمیں شوق ہے ٹی وی دیکھنے کا اور بچوں پہ چھری رکھ کے بولنا ہے کہ بچے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں جب باپ کو فکر ہوگی جب تو بچے بچیں گے جب باپ ہی کو فکر نہیں تو بچے کیسے بچیں گے پھر روتے ہیں آ کے ہمارے پاس میرے شیخ کے پاس روتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے ہماری فرما برداری نہیں کرتا کیسے کرے گا دل جس کا لگ گیا ہو کسی زلف یار میں حضرت والا کا شعر ہے یعنی کسی لڑکی کے زلف میں لگ گیا ہو دل جس کا لگ گیا ہو کسی زلف یار میں ارے جی اس کا کیا لگے گا کسی کاروبار میں کیسے دل لگ سکتا ہے اس کا دل تو ایک ہے نا بھائی دل یا تو اللہ کو دے دو یا حسینوں کو دے دو تو حسینوں کو دے دیا انٹرنیٹ کو کو دے دیا تو پھر دل کیسے لگے گا ہمارا جو ہے اللہ کے ساتھ عبادت میں لذت کیسے ملے گی کیونکہ نظر بچانے سے ایمان کی حلاوت ملتی ہے ایمان کی حلاوت کی نشانی ہے کہ استلزاز الطاعات عبادت میں مزہ ملنے لگتا ہے سبحان اللہ یہ میرے پیارے شیخ کی بات ہے عارف بلّہ شیخ العرب الجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ میری کوئی بھی بات نہیں ہے یہ حضرت والا کی بات ہے اور حضرت والا نے بہت بڑے محدثین کے حوالے سے یہ پیش کی ایمان کی حلاوت کی نشانی کیا ہے عبادات میں مزہ آنے لگے ہماری ہمیں عبادت تو بوجھ لگتی ہے نماز پڑھنا بوجھ لگتا ہے مزہ کیوں نہیں آ رہا کیونکہ دل ہمارا کرکٹ میچ میں لگا ہوا ہے کوڑا کرکٹ میں لگا ہوا ہے ہر وقت ڈراموں میں فلموں میں اور نیوز کی خبروں میں لگا ہوا ہے تو اللہ کی عبادت میں کیسے مزہ آئے گا اور عمل کرنا ہے عمل کی قرآن شریف عمل کے لیے آیا ہے صحابہ کرام سمعنا و آتا سنتے تھے اور عمل کرتے تھے اور ان کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مجلس میں پیچھے ہی منافق بھی بیٹھتے تھے ان کی کیا نشانی قرآن شریف میں بیان فرمائیے سمعانہ و آسینہ سنتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے سنتے تھے مانتے تھے پر عمل نہیں کرتے تھے پر وہی عمل کی طاقت اور ہمت سچوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے اس لیے یہ جو قرآن شریف کا حکم ہے اس کی یہ تقوا والا حکم ہے نا نظر بچانا اور تقوا کا حکم ہے تقوا سے معنی کیا ہے گناہ سے بچنا زیادہ نفلیں حج عمرہ کرنا مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کیونکہ آج کل کمزوری کا زمانہ ہے کہ میں بہت زیادہ بندے پہ لوٹ ڈال کے ہر وقت اس کو ذکر میں مشغول کر کے اس کا دماغ خراب کر دوں کیونکہ آج کل کمزوری کا زمانہ ہے زیادہ جو ذکر کرے گا میرے شیخ حکیم بھی تھے پوری دنیا کے اولیاء اللہ کے سردار اور بڑے بڑے علماء ان کے ہاتھ پہ بیت بڑے بڑے شیخ الحدیث اور مفتی کرام اتنے بڑے عالم وہ فرماتے تھے اس زمانے میں ذکر پوچھ کے کریں ورنہ کیا ہوگا کہ زیادہ ذکر میرے شیخ فرماتے ہیں بادام اگر تین کے بجائے تین بادام کھاتے ہیں چار بادام کھاتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے ایک کلو بادام کھا لے کیا حال ہوگا پوچھ لیجیے حکیم صاحب سے جا کے کیا حال ہوگا بہت برا حال ہوگا <laughs> اگر ایک کلو کوئی بادام کھا ہے تو بتائیے کیا حال ہوگا اس کا تو اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ بس کرو اللہ کثیرا اللہ کو کثرت سے یاد کرو تو اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے میرے دوستوں صرف ظاہری الفاظ پہ نہیں جانا چاہیے اس لیے تفسیر ایسے شخص کی پڑھنی چاہیے جو مفتی مستند ہو جس کو علماء کرام فرماتے ہوں ہر شخص کی تفسیر بھی نہیں پڑھنی چاہیے مفتی اعظم پاکستان کی تفسیر ہے معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی تفسیر ہے بہت بڑے مفتی تھے مدرسے سے پارے ہوئے چلتے پھرتے پروفیسر تھوڑی تھے جو چاہے تفسیر لکھتے میرے دل میں الحام ہو رہا ہے پوری زندگی ڈاکٹر پڑھا پروفیسر بنا اب جب ساٹھ سال کی عمر کے ہو گئے دل میں آ رہا ہے کہ تفصیل لکھنی چاہیے بڑے آئے تفصیل لکھنے والے اچھا۔ دل میں آئے گا تو آپ تفصیل لکھیں گے سولہ علوم چاہیے تفصیل لکھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے تفصیل سمجھی جائے گی بہرحال یہ بات کہیں اور نکل جائے گی تو بات تو چل رہی تھی کیا بات چل رہی تھی نظر کی حفاظت بیچ میں کوئی بات آئی تھی ہاں عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اچھا تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنی نظر بچا لے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں اپنی نظروں کو جھکا لیں ہاں یہ بھی بتا رہا تھا کہ نظر بچانے کا حکم تقوا کا حکم ہے ٹھیک ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوا کا حکم بڑے لوگوں کا کام ہے وہ حضرت والا جیسے تھے نظر بچانے والے ہم نہیں بچ سکتے نہیں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ تقوا کا حکم دے دیں مردوں کو عورتوں کو دونوں کو اور کہ فرما فرمائیں کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے ہم سب کے اندر نظر جھکانے کی طاقت ہے گنا سے بچنے کی داڑھی رکھنے کی ٹی وی گھر سے نکالنے کی اور شریف پردہ کرنے کی انٹرنیٹ سے یو ٹیوب فیس بک سے بچنے کی طاقت ہے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے اور میرے پیارے شیخ اس زمانے کے لحاظ سے مثال دیتے تھے بھینس جو ہے دودھ دیتی ہے اپنے بچے جب بچہ ہوتا ہے تو بچہ دودھ پیتا ہے مگر کچھ وہ جو گوالا ہوتا ہے اس سے دودھ نکالتا ہے مگر جس کی جو بھینس ہوتی ہے جس بچہ ہوتا ہے وہ اپنے بچے کے لیے کچھ دودھ بچا لیتی ہے پورا دودھ نہیں دیتی تاکہ میرا بچہ بھی اس سے کچھ فیضیاب ہو جائے دودھ سے ہے نا تو اسی طرح ہم لوگ بھی گناہ سے بچنے کی سو فیصد ہمت استعمال نہیں کرتے جس طرح اللہ نہ کرے بلڈ کینسر ہو جائے کوئی اور بیماری ہو جائے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اس طرح فکر کے ساتھ گڑ گڑا کے گناہ سے بچنے کی دعا نہیں کرتے کہ اگر میں گناہ سے بچوں گا تو میری زندگی بورنگ گزرے گی <laughs> میری زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہے گا جبکہ مزہ تو گناہ سے بچنے میں قرآن شریف کے اندر آ رہا ہے من من صالحا ذکر او انسا جو عمل صالح کرے گا مرد دیکھیں خواتین میں آواز نہیں جا رہی ہے آواز نہیں جا رہی ہے اس میں دوبارہ پوچھ لیں گے آپ ادھر جا کے پوچھ لیں مجھے بتا دیں کیونکہ کافی خواتین دور دور سے ہوئی ہیں ان کو بھی آواز جانی چاہیے اسپیکر لگے ہیں وہاں اچھا کوئی دیکھیں بٹن تو نہیں رہ گیا پھر ہم لوگ اپنا اسپیکر لے کر آئے وہاں سے نہیں اچھا اللہ تعالیٰ ویسے نیتوں کے حال جاننے والے ہیں اللہ کے لیے آئے ہیں خواتین بھی اللہ کے لیے آئی ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے کچھ لوگ بیان سن کے نہیں جا رہی آواز تو کچھ اس کا انتظام کر لیں دیکھ لیں تار ہل گئے ایسا کوئی اسپیکر نہیں ہے جو وہاں لگ جائے اس کا ایسا کوئی نکل اچھا پھر کیا کیا جائے جا رہی تھی نہیں یہ بتا رہے ہیں ان کی گھر والے بیٹھے ہوئے وہ بتا رہے ہیں آواز پہلے بھی نہیں جا رہی تھی نا شروع میں چھوٹے اسپیکر مائک سے جا رہی تھی ہاں وہ لا دیں جلدی لا دیں ہاں، فوراً جب تک میں اپنی بات کر لیتا ہوں یعنی اللہ اور رسول کی بات جو بزرگوں سے سنی یہ اسپیکر جب تک لے آئیں گے وہاں پہنچا دیں گے کیونکہ ابھی مردوں کی بات چل رہی ہے اسی میں پھر آگے عورتوں کی بات بھی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے تقوا فرض کیا ہے اس کی ہمت بھی ہر انسان کو دی ہے اور وہ ہمت اہل ہمت کی صحبت سے ملتی ہے بات ساری وہیں آ کے ختم ہوتی ہے یہ دین نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اللہ والے سچے اللہ والے اتباع سننا تو شریعت کرنے والے ورنہ لاکھوں کتابیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں پڑھتے ہیں عمل کی توفیق نہیں ہوتی جب تک کوئی سیمپل نہیں دیکھیں گے ہم لوگ رجال اللہ نہیں دیکھیں گے چار کتابیں آئیں ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا اور اتنے سارے رجال اللہ بھیجے گئے تاکہ اس پہ عمل یعنی رجال اللہ سے مراد مردان مردان خدا انبیاء اولیاء یہ بھیجے گئے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے ان کے نقش قدم پہ چل کے سنت پہ کیونکہ وہ نقش قدم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چل رہے ہیں ان کو دیکھ کے توفیق ہوتی ہے کہ جب یہ اس معاشرے میں رہ کے یہ شخص گناہ سے بچ رہا ہے تو میں کیوں نہیں بچ سکتا جب یہ سنت پہ چل رہا ہے تو میں کیوں نہیں چل سکتا اس لیے حضرت ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جو بانی تبلیغ ہیں انہوں نے تبلیغی جماعت ہی اس لیے قائم کی تھی تاکہ لوگ جماعت کے ساتھ رہیں مل جل کے رہیں اور جب اتنے سارے داڑھی والوں میں آتے ہیں کتنے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں چالیس دن لگاتے ہیں اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں مسجد کا ماحول ملتا ہے تو داڑھی رکھ لیتے ہیں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ماحول ملتا ہے پھر اس کے بعد آگے بھی بڑھنا چاہیے اب داڑھی تو رکھ لی ظاہر بن گیا باطن کی بھی فکر کرنی چاہیے اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت ہے تاکہ اخلاق اچھے ہوں تاکہ شرح پردے کا نفاذ ہمارے گھر میں ہو تاکہ ہمارے مالی معاملات صحیح ہوں یہ بھی تو ضروری چیزیں ہیں صرف داڑھی دین تھوڑی ہے بلکہ دل دل دل کے بن جائے ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان کھول کر سن لو انا اللہ انا فل جسدی مزغتن تمہارے جسم میں گوشت کا لوٹڑا ہے اذا صلاحت صلاح الجسد و کلو اگر یہ صحیح ہوگا اس سے نکلنے والے سب اعمال صحیح ہوں گے فسد الجسد کلو اگر یہ خراب ہو گیا مطلب دل خراب ہو گیا تو اس سے نکلنے والے سارے اعمال خراب ہوں گے اب وہ دل بنانے کے لیے اہل دل کی صحبت میں رہا جا سکتا ہے میرے شیخ کا فارسی کا شعر ہے اہل دل آکس کے حقرا دل دوحد یہ علامہ بنوئی رحمت اللہ نے مالف مصنوعی کتاب کھولی اس میں یہ شعر لکھ اہل دل آکس کے حقرا دل دوہد فارسی کا شعر ہے اس کا مطلب مجھے بھی نہیں پتا تھا میں نے اپنے شیخ سے سنا مجھے بھی فارسی آتی نہیں ہے کہ بزرگوں سے سنا تو ہمیں بھی آ گئی ظاہر سی بات ہے کوئی بار بار سنے گا ون ٹو تھری تو اس کو ون ٹو تھری آئی جائے گی <laughs> اب میرے شیخ فارسی کے اتنے بڑے فارسی کے اشعار لکھنے والے اتنے عربی دان انہوں نے بار بار بیان کیا تو ہمیں بھی رٹ گیا وہ بات اس میں کوئی میرا کوئی کمال نہیں ہے بھلے نام کمال ہو میرے نانا بھی بیٹھے ہیں میری والدہ بھی اس وقت ہوئی ہیں بھائی بھی بیٹھے ہوئے اللہ کا فضل ہے بڑے بڑوں کی دعائیں ہیں اللہ کا فضل ہے تو اہل دل وہ ہوتے ہیں اور تو علامہ بنوئی رحمۃ اللہ کتاب کھولی تو اس میں یہ شعر نکل آیا وہ سمجھے کہ یہ مولانا رومی رحمت اللہ کا شعر ہے یہ مولانا رومی جو تھے بہت بڑے اللہ کے عاشق تھے یہ شمس الدین تبریزی کی انہوں نے صحبت اٹھائی نام ہم نے سنا ہوا تھا شمس الدین تبریزی ایک چھپے ہوئے اللہ والے تھے اور مولانا رومی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے پانچ سو علما ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے پیچھے پیچھے چلتے تھے پانچ سو علما مگر سب کچھ منطق وغیرہ سب پڑھنے کے بعد پھر بول رہے تھے کچھ کمی دل میں ہے کچھ کمی ہے <laughs> پھر پھر ان کو خواب میں زیارت ہوئی کہ ایک جگہ ایک شمس الدین تبریزی اللہ کے ولی ہیں ان کے پاس جاؤ بازار میں بیٹھے ہوں گے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہوگا ان کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا حضرت والا بھی ہمارے ایسے پیارے تھے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا تھا رو ذکر اللہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے جن کے عمل سے ہمیں ان کو دیکھ کے ہمیں عمل کی طاقت پیدا ہو جن کی باتوں سے علم میں اضافہ ہو تو مولانا رومی رحمت اللہ چل دیے اور وہاں پہ تلاش کیا نظروں سے نظریں ملی پہچان گئے یہی ہیں شمس الدین تبریزی اور پھر سب اپنے شاگردوں نے فرما دیا بس مجھے چھوڑ دو اب میں اپنے شیخ کی جوتیاں اٹھاؤں گا اور شیخ کے پیچھے پیچھے گھوم کے اللہ کے عشق و درد و محبت کی باتیں سیکھوں گا کچھ لوگ اس کو پیری مریدی سمجھتے ہیں یہ والی پیری مریدی نہیں ہے جعلی پیر جو بنے رہتے ہیں بلکہ اللہ کی محبت کا درد یعنی ایسا درد مل جائے کہ خود بھی تڑپے دوسروں کو بھی تڑپائے <laughs> اور عمل کرے دل تڑپنے کا مطلب کیا ہے دل تو سب کے ہی دھک دھک کرتا ہے نا دل تڑپنے کا مطلب یہ عمل کرنا ہے الزین آمن عامن صالحات یہ نظر بچانا مشکل ہے مشکل ہے نا غصے کو پینا کتنا مشکل ہے پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت غصے کو پی جائے تو جب ماشاء اللہ گونجنے والی ہٹا دیں بھائی اور ماشاء اللہ بہت خوشی ہے پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت غصے کو پی جائے اب اپنے میں نے اپنے شیخ کو دیکھا حضرت والا رحمت اللہ کو دیکھا دیکھ لیں بھائی میرا سب مت جائیں سب کو جانا آپ لوگوں کو کیا بیان میں مزہ نہیں آ رہا کہ سب اٹھ کے جا رہے ہیں <laughs> خیر مزہ آئے نہیں آئے دین کی باتیں ہیں جس کو سو دفعہ کرا تو دین کی بات سنے کیونکہ دین کی باتوں کے ہم دین کے محتاج نہیں ہیں ہم لوگ دین کے محتاج ہیں دین ہمارا محتاج نہیں ہے ہمیں ہمیں ضرورت ہے دین کی باتوں کی کتنی ضرورت ہے ان باتوں کی ضرورت ہے کہ نہیں جب گھر میں فحاشی ہو رہی ہے ٹی وی کھلا ہوا ہے انٹرنیٹ کی تصویریں عام ہیں تو ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم دین کی باتیں سنیں کتنی ضرورت ہے ہماری بیٹری چارج ہو کچھ ایمان کے قرب کے پھول کھلیں دل میں کچھ گناہوں کے کانٹے دل سے نکلیں کچھ غیر اللہ نکلے غیر اللہ کی باتیں تو کرتے ہیں حسینوں کو سب سے بڑا غیر اللہ تو لڑکیاں بنائی ہوئی ہم نے مخلوق کا خوف غیر اللہ ہے دوسرے غیر اللہ تو چھوڑے ہی ہم لوگ مخلوق کے خوف کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے نا ہم لوگ کہ خاندان والے کیا کہیں گے معاشرے والے کیا کہیں گے جو پردہ نہیں کرتی عورت مخلوق کے خوف کی وجہ سے نا جبکہ اللہ نے عاشقوں کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے عاشق لوگوں کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتے قرآن شریف کے اندر آتا ہے اللہ قوم اگر کوئی اللہ کے دین سے مرتد ہو جائے گا قادیانی مرتد لوگ ہیں دین سے مرتد ہو گئے لوگ مرتد ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا فرمائیں گے اس میں محبت کی باتیں محبت سے ذرا دل مزہ آتا ہے دل کے اندر دل کی غذا محبت ہے میرے شیخ فرماتے تھے ہر چیز کی غذا ہوتی ہے اور دل کی غذا وہ محبت ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو محبت سے پکارا ہے کہ اگر تم سے کوئی قوم مرتد ہو جائے گی قرآن شریف میں اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا فرمائیں گے میں یر کو ہم ایک قوم لے کر آئیں گے یو ہے نا جن سے ہم محبت کریں گے اور جو ہم سے محبت کرے گی محبت کی باتیں یعنی اللہ تعالیٰ جن سے محبت فرمائیں گے اور جو اللہ سے محبت کرے گی محبت کی باتوں میں تو ماشاء اللہ کہتے ہیں <laughs> مگر اس کی نشانی نہیں فرما دی کیونکہ ہر آدمی ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں محبت والا آدمی ہوں ہر آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ میں محبت والا ہوں میں مجھے بڑی محبت ہے اللہ اور رسول سے مگر آگے نشانیاں بیان فرمائی ہیں پہلی نشانی ازل لطن المؤمنین مومنین کے سامنے بسے چلے جاتے ہیں آج ہمارا کیا حال ہے عالموں کو ایسے بولتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون ہے ہمارے پیٹ ہماری تنخواہوں پہ پلنا ہے توبہ توبہ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم علماء کو تنخواہیں دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی وف کر دی امامت کے لیے اور جو ہے دین کے کاموں کے لیے تو جو پیسے کما رہے ہیں اپنے پیسے علماء پہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم عالموں پہ خرچ کر رہے ہیں حافظوں پہ خرچ کر رہے ہیں قاری صاحب پہ خرچ کر رہے ہیں وہ لوگ بھی تو کوئی کام کر سکتے ہیں کاروبار سب کچھ کاروبار چھوڑ کے ہمارے بچوں کو وہ قرآن شریف پڑھا رہے ہیں وہ امامت کروا رہے ہیں تو ہم بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں قرآن شریف حدیث میں آتا ہے کالی کمنی والے یہ بھی فرماتے ہیں امت کے بڑے لوگ کون ہیں بڑی بنگلے والے نہیں اشراف امتی حملت القرآن جن کے سینے میں قرآن ہے سبحان اللہ جن کے سینے میں قرآن شریف ہے یعنی حافظ قرآن آج ہمارا کتنی بدتمیز سے حافظ قرآن سے پیش آتے ہیں ہم لوگ کیونکہ اپنی پوسٹوں پہ اور ڈالرز اور ریالوں پہ اور درہم پہ ناز ہے نا یہ سب تو قبر میں میرے شیخ فرماتے ہیں مرنے کے بعد کرنسی بدل جاتی ہے بھائی <laughs> یہ ڈالر ریال پونڈ سب یہی رہ جائیں گے اب کرنسی نیک امال اور گناہوں سے بچنا اور سننا تو شریعت پہ چلنا تقوا والا یہ کام آئیں گے اس لیے فرماتے ہیں حافظوں میں ذرا مکھن بھی کبھی لگا لیا کرو کیونکہ حافظ کے پاس مگر حافظ با عمل ہونا چاہیے یہ بھی ضروری ہے حافظ بے عمل کی یہ نہیں ہے حافظ بعمل ہو صالح ہو گناہوں سے بچتا ہو بے عمل ہوگا اس کو یہ فضیلت نہیں ملے گی کہ حافظ کے ساتھ دس پاسپورٹ ہیں جہنم سے بری کے دس پاسپورٹ بھائی اس کے پاس ہاں <laughs> جو عمل والا حافظ ہو ٹین پاسپورٹ تو اب کرنسی بدل گئی ہم لوگ مر گئے انتقال ہو گیا اب ہم وہاں پہ دیکھیں گے ارے یار تم تو ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے حافظ ذرا مجھے بھی جہنم سے بجا کے جنت میں لے جاؤ <laughs> ہمیں بھی تو پاسپورٹ دے دو ایک جنت کا حدیث شریف میں آتا ہے کہ حافظ جو ہے دس لوگوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکی ان کو جنت میں لے کے جائے گا ماشاء اللہ کہتے ہیں تو اس لیے حافظوں کا اکرام کریں عالموں کا اکرام کریں اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک عالم ربانی جو بڑے بڑے اللہ والے عالم ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو لے کے جائیں گے جس سے آسمان پہ ستارے کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں انبیاء چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مگر اپنے نائبین چھوڑ دیے ہیں ایسے نہیں کہ یوں ہی چھوڑ دیا امت کو نائبین ہیں علماء وراثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں ان کا ادب کرنا چاہیے بے ادبی نہیں کرنی چاہیے غصے کو اپنے نکالنا ہے تو جہاد پہ کافروں کے ساتھ میں نکالیں علماء پہ کیوں نکالتے ہیں بیوی پہ کیوں ہم نکالتے ہیں بچوں پہ کیوں نکالتے ہیں میرے شیخ فرماتے تھے بیویوں کے ساتھ رحم دلی کروں اللہ کی بندیاں ہیں ہماری بیٹی پہ کوئی ظلم کرے ہماری بیٹی اتنی مشکلوں سے جوان ہوئی جوان کیا رشتہ لگا اور پھر کوئی ظلم کرے تو باپ کی آہ نہیں نکلتی جب بیٹی آ کے بتاتی ہے بیٹی کو ویسے بتانا نہیں چاہیے بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے سسرال میں رہنے کا طریقہ کہ سسرال کی بات میکے میں نہ کرے میکے کی بات سسرال میں نہ کرے صبر سے رہے بس شادی ہو گئی اب جیسا بھی شوہر ملا ہے صبر سے رہے اگر گندا شوہر ہے ظالم شوہر ہے پٹائی کرنے والا ہے بس انشاءاللہ جنت میں آپ کو اس سے اچھا ملے جائے گا اور جو جو لوگ پٹائیاں کرتے ہیں بیویوں پہ وہ بہت حدیث شریف میں آتا ہے وہ کمینے لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغلب نہ کریم کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں سبحان اللہ اور وہ یغلب ہن نہ اور کمینے اور بد اخلاق شوہر عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں فانا احب ان اكون کریم مغلوبہ میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں یعنی عورتیں میرے اوپر حاوی رہیں ولا احب ان اكون لئیما غالبا اور میں بد اخلاق اور کمینہ ہو کے عورتوں میں غالب آنا نہیں چاہتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غصہ سارا بیوی پہ کیوں نکلتا ہے بار بار وہ ڈاکٹر کو دکھانے کہہ رہی ہے تو جانا چاہیے بار بار رات کو تو مزے لیے حضرت والا فرماتے ہیں رات کو تو بڑے خوب مجنو بنے ہوئے <laughs> اور صبح جو ہے وہ کیا بنے ہوئے جلات بنے ہوئے پٹائیاں کر رہے ہیں بیوی کی حضرت والا فرماتے ہیں جس رات کو مجنو بنے ہوئے اور صبح جو ہے جلات بنے ہوئے اس وقت رات کو تو مکھن لگا رہے ہیں <laughs> اور صبح جو ہے پٹائیاں کر رہے ہیں ڈرنا چاہیے میرے شیخ فرماتے ہیں جن لوگوں نے بیویوں کو ستایا اپنی بیویوں کو ستایا ہے میں نے دیکھا ان کا انجام بہت خراب ہوا اور پھر کیونکہ انہوں نے بیویوں کی آہ لی ہے اس کی وجہ کیا وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے بھائی بہن چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آتی ہے پھر تمہارے لیے فرما بردار سب کچھ چھوڑ کے آ گئی سب کچھ چھوڑ کر آ گئی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی اور عورتیں مشرقی عورتیں حضرت تھانوی رحمت نے لکھا ہے مشرقی عورتیں بڑی وفادار ہوتی ہیں اور وفادار ہوتی ہیں کچھ بھی کہتی رہیں مگر شوہر کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے اس لیے شوہروں کو چاہیے ان کی خطاؤں کو معاف کریں قرآن شریف کے اندر آتا ہے وہاں شیر و بال معروف معروف یعنی بھلائی سے پیش آؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اس کے آگے جو آیا تھے اس میں فرمایا اس کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمہیں ناپسند ہیں اس میں ایک شکل و صورت ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے بس صورت ہو بس صورت عورت ملی ہے نا نہیں اچھی اچھی شکل کی نہیں ہے اچھی شکل کی تھی بچوں کے بعد شکل بگڑ گئی شروع میں تو کیا کیا بنتے ہیں شروع میں کون سی بوتل ہے آپ لوگ سنتے نہیں ہیں شروع میں تو ڈال تھی پھر ایڈول ہو گئی پھر پیناڈال ہو گئی <laughs> ایک صاحب لطیفہ سناتے ہیں حضرت والوں کو حضرت والا ہمارے یہاں بھی تھے تو شروع میں تو بڑی محبت دکھا رہے تھے اب بچے ہو گئے ہر وقت غصہ کر رہے ہیں پٹائیاں کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ جان دینا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے فرماتے ہیں اکمل المینینا ایمان احسن خلوقا اکمل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور اخلاق کس چیز کا نام ہے یاد رکھیے اللہ کا حکم توڑ کے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آنا کہ جہاز کے اندر ایئر ہوسٹس آ گئی اور اسے نظر ملا ملا کے بات کر رہے ہیں جی ماشاء اللہ جزاک اللہ آپ نے اتنی اچھی کافی پلائی سبحان اللہ عورتوں کو دیکھے بھی جا رہے ہیں یہاں اخلاق تھوڑی دکھانا یہاں تو بد اخلاقی دکھانی ہے میرے شیخ نے فرمایا عورت آ گئی ایئر ہوسٹس آئی سر آپ ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے میرے شیخ فرماتے ہیں سر کی تو ہوا ہی کھسک گئی اس کو تو ایسا مزہ آنے لگا کہ ایک نامحرم عورت ہوا کے اندر آ گئی ہوا کے اندر فضائی ماسی آ گئی مزے آ گئے حاجی صاحب کو حج کرنے جا رہے ہیں پھر پاجی ہو کے آ رہے ہیں لبئی اللہ عمر لبھک پڑھنا ہے لبئی کلا شریک اللہ کا لبیک پڑھنا ہے کوئی شریک نہیں اور ایئر کو شریک بنایا رکھا ہے ایئر بھی نامحرم ہے یہ بھی غیر اللہ ہے اس کو دیکھنا حضرت والا کا شعر بھی ہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوا سلامت رہے جہاز کے اندر بھی سلامت رہے یہ روسٹی صاحب کیسے بچنا ہے بار بار بتا چکا ہوں نہ مجھے سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بھی سفر کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار عمرے کی زیارت حرم شریفین کی زیارت نصیب فرمائے حضرت والا کے بہت سارے اشعار ہیں مدینہ شریف کے بارے میں مکہ شریف کے بارے میں پھر پتہ چلتا تھا واقعی حضرت والا بہت بڑے عاشق رسول عمل والے ہیں یہ عمل والے عاشق رسول فرماتے ہیں وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر اسی میں تو آرام فرما ہے سرور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گنبد خزرہ کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما یہ میرے شیخ کے اشعار ہیں اور سنیے لوگ بولتے ہیں آپ درو شیخ نہیں پڑھتے حضرت والا کا شعر ہے گر سلے آلہ ہو زباں پر کیا اثر ہوگا آہو فوا میں گر سلے آلہ ہو زباں پر کیا اثر ہوگا آہو فوا میں سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو وہ بھلا جائے کس گل سے پیسے بچا کے گمبد خزرا کو دیکھ کر آئیں ادھر ادھر کے کیا دیکھنا امریکہ چلے گئے فلاں جگہ چلے گئے ایفل ٹاور شیفل ٹاور جو بھی ٹاور دیکھے ٹاور میں کیا ہے اوپر گا کے دیکھا بادل نظر آ گئے نیچے آ گئے یہ کیا <laughs> اتنا پیسہ خرچہ کیا ہم نے تو ٹاور دیکھا تھا اس میں ٹاور میں کیا تھا ایک لوہے سے لوہے کی بلڈنگ بنا دی دو سو میٹر کی جو دو سو فلور کی بس اس میں کیا ہے ہم تو اللہ والے جو ہیں وہ تو جنت عائش اعظم کی سیر کرتے ہیں ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں یہی ہم بھی اللہ والے ہو یا نہیں ہو حدیث میں آتا ہے ہم سبھی اللہ والے ہیں ماشاء اللہ سارے سارے ایمان والے اللہ والے ہیں مگر آدھے ہیں <laughs> اللہ عام جو بھی ایمان لایا وہ اللہ والا ہے مگر وہ کانو یا جب تقوا سے رہے گا گناہ سے بجے گا پھر کامل اللہ والا بنے گا ہم لوگ سب اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں بغیر حجاب کے روزانہ ماشاء اللہ کہتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے لا الہ الا اللہ لئی صلاح حجاب دون اللہ سبحان اللہ کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب ہی نہیں ہے عرش اعظم کو چیرتے ہوئے ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ عرش اعظم کو چیرتے ہوئے اللہ تک پہنچتی ہے مشکا شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں روزانہ سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر کے کلمے کو مکمل کر لیا کریں دس دفعہ بارہ دفعہ کے بعد سو دفعہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودوی رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے ایک شخص نے میرے پیارے شیخ سے پوچھا حضرت والا اگر کوئی صرف کلا الہ الا اللہ پڑھتا رہے سو دفعہ تو اس کا چہرہ بھی چمکے گا فرمایا ہاں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اعمال کی توفیق دے دیں گے جس کی وجہ سے قیامت کے اس کا چہرہ چودہ رات کی طرح چمک رہا ہوگا اس لا الہ کیونکہ شرم آئے گی میں کیا پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ کوئی غیر نہیں سوائے کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے تو حسینوں کو تو الہ بنایا ہوا ہے مخلوق کو تو الہ بنایا ہوا ہے قرآن شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا فراہی تمنی تخذا اللہ ہوا جنہوں نے اپنے حرام خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے ٹی وی کو خدا بنایا ہوا ہے ٹی وی توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے حرام خواہش ہے ٹی وی دیکھنا حرام خواہش ہے نامحرم عورتوں کو دیکھنا کرکٹ میچ دیکھنا اس میں کیسے لباس پہنے میں آ رہی ہیں تو یہ قرآن شریف میں آ رہا ہے کہ نامحرم عورتوں کو خدا بنایا ہوا ہے بھائی مخلوق کا خوف کو خدا بنایا ہوا ہے کہ اگر میں ٹی وی توڑ دوں گا تو لوگ کیا بولیں گے آپ پتہ نہیں کہاں برین واش کر دیا کسی نے آپ کو برین واش نہیں برین فل ہے ایسے شخص کا جو گناہوں سے بچتا ہے یہ برین فل والا شخص ہے برین واش تو یہودی اور کافر لوگ کر رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ ہم سب لوگوں کا ہم مسلمانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں ہم لوگ بیڑا غرق یعنی جہاز کو ڈبا رہے ہیں جو جہاز چلتا ہے نا پانی کے اندر بیڑا مطلب وہ ہوتا ہے ورنہ نوجوانوں کو آج کل کیا پتا بیڑا غرق کیا ہوتا ہے اب تو جہاز کے سفر ہوتے ہیں پانی کے جہاز کے بھی ہوتے ہیں تو بات چل رہی تھی تقوا سے رہنا ضروری ہے اور تقوا ملتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے قرآن شریف کی آیت بھی شروع میں پڑی تھی کہ اگر نظر کی حفاظت نہیں ہوگی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی اچھا نظر بچائیں گے تو ملے گا کیا اگلے ہی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا نظر بچانے سے دل کا تسکیہ ہوگا ظاہلی کا ہسکالا ہوگا دل میں پاکی آئے گی ظاہر سی بات ہے اللہ کے اللہ تعالیٰ نے حسین پیدا فرمائے حسین نئے نئے ڈیزائن کے عجیب عجیب ڈیزائن کے <laughs> اور لوگوں نے اس پہ بڑی بڑی شاعریاں بھی کی حضرت والا فرماتے ہیں کہ نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائیو یہ سونے کی دوا ہوتی ہے نیند نہیں آتی نا جو عورتوں کے چکروں میں رہتا ہے لڑکیوں کے چکروں میں اس کو نیند نہیں آتی کیونکہ اس کے دل میں ہر وقت وہی گھسی ہوئی ہے نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائیو اور خراب ہو جائیں گے تمہارے کوائف اور جگر میں گھسے گا اس کا نائف کسی کے وائف کو مت دیکھو ایک صحابی آئے رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ بٹھا دیا آج کل کوئی غیر تربیت یافتہ ہو بولے ارے بھاگو یہاں سے کیسی باتیں کرتے ہو جنا کی اجازت دے دیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالی کمنی والے تھے فرمایا بیٹھ جاؤ اور بیٹھنے سے ذرا ٹھنڈک آ جاتی ہے اس لیے غصے والے کو چاہیے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ جائے ہاں پہلا تو یہ کہہ رہے اتنا عمل تو بہت مشکل لوگ کرتے ہیں یاد ہی نہیں رہتا اس وقت جب غصہ چڑھتا ہے اس وقت کچھ یاد نہیں رہتا ہے اپنے خود بھاگ جائے وہاں سے تاکہ سامنے والے پہ غصہ نافذ نہ کرے غصہ کرنا گناہ ہے اللہ کی نافرمانی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ اور فرمایا کیا تمہاری جو بیٹی زندہ ہے تو کیا تمہاری ماں زندہ ہے یا رسول اللہ زندہ ہے اگر تمہاری ماں سے ناؤز کوئی زنا کی اجازت مانگے دو گے فرمایا میں تو اسے گردن اڑا دوں گا غصے میں اس شخص نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا کیا تمہاری بہن زندہ ہے کیا تمہاری خالہ زندہ ہے کیا تمہاری پھپھو زندہ ہے اگر تم کسی کوئی اجازت مانگے بہن سے زنا کرنے کی یا خالہ سے یا پھپھو سے کیا تم اجازت دو گے فرمایا یا رسول اللہ میں گردن اڑا دوں گا تو فرمایا جس کے ساتھ تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو کسی کی ماں ہے کسی کی بیٹی ہے بہن ہے تو جس طرح زنا شرمگاہ سے نہیں ہوتا آنکھوں اس کا بھی زنا ہوتا ہے عورت کو دیکھنا ہی آنکھوں کا زنا ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے اس سے بچنا چاہیے میرے شیخ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے تھے فحاشی کے خلاف بد نظری پہ خوب کھل کے بیان فرماتے تھے اور حضرت والا کا شعر بھی ہے بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات ان مرد حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا اور دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا یہ دھوکا ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ سے مزہ ملے گا یہ تھوڑی دیر کا لذا ہوتا ہے مگر پھر پریشانی پریشانی جب پری کو دیکھا تو شانی تو آئے گی آئے گی <laughs> پریشانی میں بھی پری لگے گی یہ میرے شیر کی بات ہے <laughs> عجیب باتیں ہیں ماشاء اللہ میں خود حیران ہوتا ہوں کیسی باتیں یہ کیونکہ اللہ والے تقوا سے رہ رہے ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے اتقو فراست المومن مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبت کی شراب پلاتے ہیں اور بہت بڑے ایک علامہ کشہری رحمت اللہ فرماتے ہیں غالباً ان کے فرمانے بہت بڑے عالم تھے فرماتے ہیں جو اپنی آنکھوں کی مٹھاس یعنی آنکھوں کو بچا لے گا غیر محرم عورتوں سے حسین لڑکوں سے بھی انٹرنیٹ سے سائن بورڈ سے اور خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں چچی سے بھی پڑتا ہے ممانی سے بھی اور سالی جو بولتے ہیں آدھی گھر والی اس سے بھی پڑھتا ہے آدھی گھر والی نہیں ہے ایمان تباہ کرنے والی ہے اور بیوی کی بھابھی سے بھی پڑتا ہے بھائی کے بھائی کی بیوی سے بھی پڑتا ہے تو جو نظر کی جو نظر بچا لے گا اللہ تعالیٰ اس کو دل کی آنکھیں اس کو کھول دیں گے سبحان اللہ دل میں ایمان کی حلاوہ سویٹنیس آف ایمان زبان پائے گا ہاں۔ بلہ حلوائی سے وہ بھی مٹھائی بھی کھا سکتے ہیں مگر اس سے صرف جو ہے زبان کو مزہ ملے گا مٹھائیاں کھانے سے دل کو مزہ نظر بچانے سے ملے گا ہاں۔ دل میں مٹھائیاں اللہ کی محبت کی وہ نظر بچانے سے ملیں گی نظریں بچاتے جائیے خوشیاں مناتے جائیے غم اٹھاتے جائیے اور یہ نظر بچانا ایسا ہے یہ ہر وقت کا مجاہدہ ہے ہر وقت بار بار نظر بچائیں گے اچھا پریشان نہ ہو بہت سے لوگ پریشان ہو گئے یار یہ نظر بچانے کے پیچھے پڑ گئے ہیں اس لیے <laughs> پیچھے پڑ گئے کہ مجھے خود ضرورت ہے کراچی میں جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا لڑکا جا رہا ہے لڑکی جا رہی ہے ہر اسٹاپ پہ لڑکیاں کھڑی ہیں ہر جگہ ہی لڑکی ہیں لڑکیاں اس میں ماشاء اللہ نہیں اس میں تو کچھ اور ہی کہنا چاہیے <laughs> وہی بات ہے حسینوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے ہر جگہ مشکل ہو گیا بچنا بھائی بہت ہی مشکل ہو گیا مگر وہی ہمت ارادہ کرے انسان تو بچ سکتا ہے یعنی ارادہ کر کے نکلے کہ مجھے نظر بچانی ہے ہاں ارادہ ہی نہیں ہے تو بس پھر نظر پڑتی جائے گی تو حضرت تو اچانک تو معاف ہے نا ہے نا بھائی حضرت خود ہی خود ہی دے رہے ہیں اچانک تو معاف ہے نا اب کیا کہیں گے وہ سب کچھ سمجھا بھی نہیں سکتے تو میں جو ہوں نا یہاں سے ٹاور تک جاتا ہوں بس میں ہے بیٹھا بیٹھا اتنی عورتوں کو دیکھتا رہتا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا وہ اچانک تو ہوتی ہے نا اچانک سے کیا ہوتا ہے میرے شیخ فرماتے ہیں اچانک میں چینک کی چینک پوری چائے پی گئے <laughs> اچانک تو وہاں جیسے یہاں پتا ہے کہ اور کوئی عورت نہیں آئے گی اچانک آ گئی نظر جھکا لی یہ اچانک ہے جبکہ پتا ہے کہ دفتر میں اسی جگہ لڑکی بیٹھتی ہے یونیورسٹی میں وہ لڑکیاں ادھر ہی بیٹھتی ہیں بار بار دیکھ رہی ہو اچانک کہاں یہ تو حرام لذت ہے جب پتا ہے میں خالہ سے ملنے جا رہا ہوں خالہ کی بیٹی آئیں گی خالہ کی بیٹی آئی اوہ خالہ کی بیٹی آ گئی اوہ بھائی آپ کو پتا ہے جب خالہ سے ملنے جا رہے ہیں فون کر کے جائیں کہ بھائی اپنی بیٹی کو ذرا سائڈ پہ رکھیں <laughs> جو ہے ویسے پردہ کر دوں میں نے پردہ شروع کر دیا ہے بھلے وہ مذاق اڑائیں اس میں کوئی دکھاوا بھی نہیں ہے کہہ سکتے ہیں اعلان میرے شیخ نے فرمایا جو ارادہ کرے کہ میں اب شرعی پردہ کروں گا اعلان کر دیں پورے خاندان میں جب میں نے شرعی پردے کا اعلان کر دیا ہے لوگ مذاق اڑائیں گے تم کس مولوی کے پاس جاتے ہو وہ بھی تو آتے ہیں وہ بھی تو آتے ہیں ان کے آنے سے کیا ہوتا ہے شریعت کو دیکھنا ہے ہمیں ان کے آنے کو تھوڑی نمونہ بنانے ہمیں شریعت کو دیکھ کے چلنا ہے سورہ نور کے اندر اور قرآن شریف میں سب بتا دیا یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے خالہ محرم ہے دیکھ سکتے ہیں پھپو محرم ہے ماں خالہ کی بچیاں وہ نامحرم ہے پھپھو کی بچیاں نامحرم ہے ممانی بھی نامحرم ہے کیونکہ ان سے شادی ہو سکتی ہے چچی نامحرم ہے اور اسی طرح بیوی کی بہن نامحرم ہے اس سے پردہ ہے ہمارا ہمت کر کے کریں ارادہ ارادہ کریں کیونکہ یہ آنکھوں کا زنا کرنے والا کبھی سکون بھی خواب بھی نہیں دے سکتا کیونکہ آنکھ کا تعلق ڈائریکٹ دل سے ہے آنکھ تعارف ڈائریکٹ دل سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بھی فرما دیا یعنی خواہ وما مما تو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت چوریاں اور دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے یہ آنکھوں کی چوریاں کیسے میرے شیخ نے فرمایا کالا چشمہ لگا کے بس میں پیچھے بیٹھ گئے آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا نظریں گھوم رہی ہیں آنکھوں کی چوریاں ہو رہی ہیں کہ نہیں <laughs> آنکھیں چوری کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے خیانت فرمایا خیانت آنکھوں کی اس کا مطلب ہے آنکھیں امانت ہوئی کہ نہیں آنکھیں امانت ہے نا یا علم خواہ یا علم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیونکہ میرے شیخ فرماتے ہیں علم نہ جہل ہوں آئی نہیں جو قیامت تک لوگوں کو آنکھیں دے رہا ہے وہ کتنی آنکھیں رکھتا ہوگا بھائی کتنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ اور سی آئی ڈی بہت سارے چھوڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں ہم لوگوں کو بہت ساری سی آئی ڈی جو ہر وقت عورتیں غیبت کرتی رہتی ہیں سمجھتی ہیں کہ بس کسی کی بھی برائی کر لو جو چاہو کرو کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج کیوں نہیں ہے حدیث میں آتا ہے غیبت زنا سے بھی اشد ہے غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہم تو آج کل علما کی غیبتیں کرتے ہیں اور پتہ داڑھی والوں کی اور نیک عورتوں کی آپس میں عورتیں اور شوہر کی غیبتیں سانس کی غیبتیں بہو کی غیبتیں برائی پہ برائی ہو رہی ہے یہ غیبت ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ایک شخص اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے وہ دیندار ہے ہی نہیں نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے تحجد پڑھتا ہے مگر بیٹھا ہوا ہے کچہری ہو رہی ہے اور غیبت پہ غیبت اس کی برائی اس کی برائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غیبت زنا سے بھی اشد ہے کتنی خطرناک بات ہے صحیح حدیث ہے بالکل زنا سے بھی اشد زنا کتنا خبیص فیل ہے جو کہ آج کل عام ہو چکا ہے قرب قیامت ہے نا عام ہو گیا ہے چھپ چھپ کے ہو رہا ہے مگر عام ہو گیا ہے اور موبائل پہ تو کھلے عام ہو رہا ہے کیونکہ بد نظری آنکھوں سے کر رہے ہیں لڑکے بیٹھے ہوئے اور موبائل پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں ڈائجسٹ پڑھ رہی ہیں ویڈیو گیم کھیل رہی ہیں اس پہ چیٹنگ کر رہی ہیں لڑکوں کے ساتھ فیس بک پہ اکاؤنٹ پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے مردوں نے بھی بنایا ہوا ہے لڑکیوں نے بھی بنایا ہوا ہے اور لڑکوں کے ساتھ خوب چیٹنگ ہو رہی ہے کچھ پتہ ہی نہیں سمجھ نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں ہے اگر ماں باپ سے چھپ چھپ گئے ہم لوگ لڑکے یا لڑکیاں ماں باپ سے چھپ گئے تو کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ سکتا ہے یہ فرشتے لکھ رہے ہیں سب بیٹا ماں سمجھ رہی ہے میرا بیٹا کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہے میری بیٹی انجینئرنگ میں ڈالا کیوں عورتوں کو تو قرآن شریف میں حکم ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوں وقرنا فی بیوتی کرنا اپنے گھروں میں ٹھہری رہے ہیں صاف حکم ہے بالکل قرآن شریف کی کھلی ہوئی آیت ہے عورتوں کے لیے حکم ہے گھر میں ٹھہری رہے ہیں گھر میں قرار پکڑیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے عورت کو گھر کی ملکہ بنا ہے بچوں کی تربیت کرنی ہے شوہر کے شادی ہو کے رخصت ہونی ہے اس کو جب وہ جاب کرے گی تو بیبی کہاں جائے گا جو بچہ پیدا ہوگا کہاں جائے گا بیبی سیٹر میں جائے گا پھر باہر کی ماسیاں پالیں گی پھر وہ ماڈرن ہی بنائیں گی اس کو مرد کا کام ہے باہر نکل کے کمائے وہ چار سو روپے کی مزدوری کر لے مگر عورت کو نہ بھیجے اپنی یہ عورتوں کو گھر کی ملکہ بنایا ہے حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے رمضان شریف کے روزے رکھتی ہے شوہر کی خدمت کرتی ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے وہ ایسے اور اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ حدیث شریف میں خوشخبریاں تو بھری پڑی ہیں بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں مگر آپ لوگ خوشخبری سنتے رہتے ہیں میں آ کے آپ لوگ کو ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہوں <laughs> کیونکہ خوشخبری فضائل تو آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں نا تو منکرات پہ بھی کبھی بیان ہونا چاہیے اور اس میں کبھی اللہ کی محبت پہ بھی بیان ہو جاتا ہے محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے اللہ تعالیٰ میری مجھے بھی عمل کی توفیق دے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ان کو بھی توفیق دے وہ بہت دور دور سے آئی ہیں ماشاء اللہ عمل بھی کرتی ہیں شریف پردہ کر لیا کتنی عورتوں نے ٹی وی چھوڑ دیا اتنی عورتوں نے ماشاءاللہ اللہ چھوڑ دی اور انٹرنیٹ پہ کیمرے پہلے بہت ٹیپ موبائل رکھا ہوا تھا اب سادہ والا موبائل لے لیا کہ بھائی میں نہیں بچ سکتی اب سادہ والا موبائل لے لیا شوہر سے کہہ کے سادہ موبائل رکھ لیا کہ بھائی جب شوہر چلے آتا ہے دفتر وغیرہ تو میں اس پہ انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہوئی تصویریں دیکھتی رہتی ہوں عورتوں کے لیے الگ حکم ہے کل آگے آیت میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دیے اپنی بعض نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی بات کریں اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر مت کریں ڈیزائن والا برقع مت پہنے اوپر سے نیچے تک پورے یوں کر کے بناو ایس بناو ناگن بنا ہوا ہے <laughs> موتی جڑے ہیں اس کو کچھ نہیں تو کچھ لوگ لڑکے ہمارے بہت سے لوگ جو دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ملکے کو دیکھ کے مست ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں شاید کوئی جوان لڑکی ہوگی یہاں سے اس کے گھر تک گئے اس عورت نے نقاب اتارا تو دانت میں منہ میں ایک دانت بھی نہیں تھا بڈی نے ڈیزائن والا برقع شوق کے لیے پہن لیا تھا بولا تیرے کی میں پیچھے تیرے پڑا اور تو نکلی بڈی <laughs> میرے شیخ فرماتے تھے سولہ سال کی لڑکی جو پاگل کر رہی ہے یہ نوے سال کی اسی سال کی بڑھیا ہونے والی ہے پھر اس سے کوئی دل لگائے گا انجام سامنے رہے تو دل لگانا دل بچانا آسان ہو جائے گا یہ شعر سنا رہا تھا دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا اختر کی یہ ایک بات نصیحت کی سنو تم اختر کی یہ ایک بات نصیحت کی سنو تم ان مرد حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا ایک دفعہ میرے شیخ نے کھل کے مدینہ شریف میں بیان کیا بڑے بڑے علماء دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے اور اسی فقیر بھی حاضر تھا کھل کے بیان کیا تو بہت بڑے عالم نے میرے شیخ سے پوچھا حضرت آپ نے تو کھلے عام پوسٹ مارٹم حسینوں کا کر دیا اس طرح تو ہمیں بیویوں سے بھی نفرت ہو جائے گی حضرت والا فرمایا نہیں نہیں میں اس لیے یہ کھل کے بیان کیا کہ جو باہر والی بریانیوں سے بچ جائے گا اس کو اپنی دال روٹی بھی بریانی معلوم ہوگی <laughs> جب دنیا بھر کی عورتوں سے حسینوں سے اپنی نظریں بند کر لے گا پھر اپنی گھر کی بیوی بھی اچھی لگی اور کون لے دے کے وہی تو رہے گی <laughs> پھر کسی اور کو جب نہیں دیکھا اس نے مگر نظر پڑ سکتی ہے میرے شیخ فرماتے ہیں ایک نظر پڑنا ہے ایک پڑھانا ہے پڑ گئی وہ معاف ہے مگر پڑھ کے ٹھہر کیوں گئی <laughs> ٹھہری کیوں پورا جانچا کیوں اس کی زلفیں اس کے ہونٹ اس کے سارے پورے نظارہ بازی کیوں کر لی ہم نے اچانک میں پورا مزہ لے لیا یہ بد نظری کے لائے گی <laughs> یہ جو ہے یہ بد نظری کے لائے گی ہے یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ اس میں سب کو ہنسی آ جاتی ہے اس میں ایسے بولنا بھی پڑتا ہے اور یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچنا آسان ہو جاتا ہے یہ باتیں یاد آ جاتی ہیں وقت پہ تو انسان کی کبھی نہ کبھی تو خوف خدا آئے گا کبھی تو نظر بچے گی اس پہ مجھے بھی ثواب مل جائے گا اور میرے شیخ کو بھی ثواب مل جائے گا کبھی تو خوف آئے گا کہ یار وہ ایسے تو بیان کر کے نہیں گئے وہ نظر کی بات کا بات تو صحیح تھی مگر بلی کے دم پہ پیر رکھیں تو میاؤں کرتی <laughs> وہ جو ہے اس کی میاؤں نکل ہی جاتی ہے خود بخود اس کو پھر یہ ہزم بھی نہیں ہوتی مگر اس کو ایک شخص تھے میرے شیخ کے بیان میں بہت پابندی سے آتے تھے مگر وہ کسی سے دوسروں سے کہتے رہتے ہیں جب جاؤ کالی گوری کی باتیں ہوتی رہتی ہیں جب جاؤ داڑھی کی بات ہوتی رہتی ہے بد نظری سے بچنے کی بات ہوتی رہتی ہے مگر وہ آتے ضرور تھے پھر ماشاء اللہ ان کو چوٹ لگی پھر انہوں نے حضرت والا کو بتایا کہ حضرت والا انہی باتوں کے لیے تو میں آتا تھا کہ میں اسی میں کمزوری ہے میری ساری باتیں سب اول نمبر ہیں مگر حسینوں سے بچنے میں فیل ہو جاتا ہوں ہم نے بخاری شریف میں حدیث تو پڑھائی لوگوں کو زنا لائن نظر آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی ورنہ اے شیخ حضرت والا آپ کی صحبت میں آ کے ہمیں ہمت ملی ورنہ ہم بھی نہ نامحراموں سے پردہ نہیں کرتے تھے اور اس کو معمولی گناہ سمجھتے تھے آپ نے ہمیں احساس دلایا کہ یہ گناہ ہے اللہ کی نافرمانی ہے بھائی ہے گناہ کہ نہیں قرآن و حدیث سے مدلل بات بتائی جا رہی ہے اور حضرت والا فرماتے تھے کہ نفس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے بظاہر داڑھی سفید ہو جائے بوڑھا بھی کوئی شخص ہو جائے حضرت والا نے نوے سال کی عمر بھائی ماشاء اللہ اسی پچاسی سال کی عمر میں بھی ایئرپورٹ پہ دیکھا ویل چیئر پہ تھے ویل چیئر پہ نظر جھکی ہوئی تھی بالکل جھکی ہوئی تھی یہ نہیں کہ اپنے نفس پہ بھروسہ کر لیا کہ میں اسی سال کا پچاسی سال کا ہو گیا اب میں یوں سب جگہ دیکھتے رہوں نہیں پھر تو میرے شیخ نے فرمایا جب گاڑی پرانی ہو جاتی ہے تو اس کا بریک لگاتے ہیں تو آگے جا کے رکتی ہے <laughs> اس کے بریک جو ہے وہ بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس لیے فرمایا ذرا احتیاط رکھنی چاہیے بھروسہ کچھ نہیں مولانا زاہد کہاں ہے اس میں زاہد کا نام آیا بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے امارا کا اے زاہد فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بد گما رہنا کبھی ایسا ہوتا ہے ملتظم پہ خوب رونا آیا روزہ مبارک پہ خوب آنکھوں سے لڑیاں بہ رہی ہیں دل بالکل سیراب ہو گیا کہ رونے سے دل سیراب ہو جاتا ہے اس لیے کبھی رونا بھی چاہیے میں تنہا تنہائی کے اندر سب کے سامنے نہیں ہر وقت رو رہے ہیں جب بھی ان سے ملے جاؤ حکم ہے مسلمان کے ساتھ خوش اخلاقی سے خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے <laughs> اپنے اندر اکیلے میں روئیں جب بھی ملنا ہے چہرہ ایسا بجھا بجھا سا ہے میرے شیخ فرماتے یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے مسکراتے خندہ پیشانی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گھر والوں سے بھی ایسے ہی بھائی سے بھی ایسے ہی <laughs> سب سے ایسے ہی ملنا چاہیے کوئی سب مسلمان ہیں ہے نا گھر میں تو سب سے برے اخلاق سے پیش آئیں گے اور مسجد میں سب سے السلام علیکم سب کو سلام کر رہے ہیں کہ پاس جا جا کے سلام کر رہے ہیں اور بیوی جب گھر میں آتی ہے ہٹو بھائی میں آج بہت تھکا ہوں بہت نیند آ رہی ہوں بس ایسے بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں بیوی بیچاری انتظار کرتی ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس کا بھی تو دل ہے بھائی جیسے مسجد والوں کا دل ہے بیوی کا دل نہیں ہے کیا وہ کیا بھینس ہے کیا کوئی جانور ہے کیا اس کو جب چاہو جو چاہو کہہ دو جو چاہو بیوی بی کو کہہ دیتے ہیں سارا غصہ دفتر کا اور کاروبار کا بیوی بی پہ آ کے نکالتے ہیں میرے شیر فرماتے ہیں ایک شخص نے لکھا حضرت آپ تو لوگوں کو زن مرید بنا دیتے ہیں حضرت فرمایا زن مریدی کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں اس پہ ایک واقعہ لطیفہ یاد آ گیا ایک شخص تھا پولیس والے بہت تنگ کرتے ہیں تو پولیس والے لوگوں نے سوچا چلو یہی بہانا اچھا ہے پولیس والے نے پکڑ لیا بھائی آج آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا آپ نے جو ہے کاغذات نہیں ہے اور اس لیے اب آپ کو جیل میں ڈالوں گا ارے سائیں میں بلے شادہ مرید آ ہے میں بلے شادہ مرید ہوں بلے شادہ مرید ہے چل جا جیل میں کوئی بلے شادہ مرید نہیں چلتا دوسرا آیا حضرت میں جو ہوں نا شیخ عبد القادر جا مرید آ ہے <laughs> میں شیخ عبد القادر کا مرید ہوں شیخ عبد کا مرید ہے ابھی بتاتا ہوں شیخ القادر کا مرید ہے چل اس کو بھی جیل میں ڈال اور چھوٹے اس کو جیل میں ڈال <laughs> بڑا آیا شیخ عبد وہ تو کب کے چلے گئے شیخ عبد القادر کا مرید ہے <laughs> اب تیسرا آتا ہے وہ اس کو بھی وہ کاٹ رہا ہے تمہارے میں لائسنس ہے نہیں ہے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے کیوں نہیں پہنا ہوا چلان کٹے گا تم کس کا مرید ہے بھائی حضرت میں زن مرید ہے اور زن مرید ہے اور پیر بھائی آیا چھوٹے ذرا دو کپ پیالی تو لانا ذرا <laughs> زن مرید آیا <laughs> یعنی وہ بھی بیوی کا مارا ہوا تھا بیوی کے سن سن کے سن نہیں ہو گیا تھا بےچارا <laughs> عورتیں بولیں گی ان کو بھائی ہمارے وہ جو پردے والی عورت ہے وہ ہم سے ہی تو باتیں کرے گی آ کے ادھر کی بات ادھر کی بات کرے گی ہم بول دیں ہمیں نیند آ رہی ہے تھوڑا سا اس کو وقت دینا چاہیے ہاں شادی کی ہے نا پوری زندگی نبھا کر کے دکھائیے جی ہمارے حضرت والا سر لطیفے سنا دیتے تھے پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول پکا لو ان سے کشتہ پک نہیں سکتی ہے بریانی یہ میں نے بڑوں سے پوچھا ورنہ مجھے یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا ہم لوگ کہاں انگریزی دانوں کو یہ کہاں پتا کشتہ اور کشتہ کیا ہوتا ہے <laughs> بڑوں سے پھر میں نے پوچھا اس لیے حکم کیا ہے کیا پیارا حکم ہے سائل العلماء علماء سے سوالات کرو اور خالد اور حکمہ اللہ والوں کے ساتھ گھل مل جاؤ کیونکہ وہ پوری زندگی سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے کہیں بھی کبھی بھی دیکھ لو ان کو اور آگے بڑوں کے بارے میں رعایت فرمائی کہ جالس القبرا جو بڑے بوڑھے ان کے پاس سوچ دے بیٹھ جایا کرو کیوں اس سے تجربہ ملے گا اچھا۔ ان کے پاس تجربے بہت ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے اسی سال زندگی گزاری ہے ایسے ایسے تجربے بتائیں گے کہ بس جوان حیران ہو جائیں گے ارے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی بات اب تو ضرور جانا چاہیے کیونکہ وہ حکیم کی کوئی بات بتائیں گے ماجون نے فلاں ہلچل یہ کھایا کرو بیٹے یہ کھایا کرو ہاں آپ تو بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ ماجون کی بتا دی آپ نے بات ماشاء اللہ مفتی عاشق صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایسا ہنسیتا فقط پھنسائی جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا وہ اللہ کی محبت میں حضرت والا سے لوگ اسی لیے تو جڑتے تھے کہ لوگ حضرت والا ہنسا ہنسا کے یہ اتنا مشکل مضمون بد نظری سے بچنے والا کتنا مشکل ہے چیز نکل جاتی ہے نفس کی اس میں ہنسا ہنسا کے وہ چوٹ بھی لگا دیتے تھے اور نظر بچانا آسان ہو جاتا تھا حضرت والا سے جڑنے سے پہلے کیا کرتے تھے ہم غفلت کی باتیں اب شیخ سے جڑنے کے بعد کیا کرتے ہیں محبت کی باتیں <laughs> بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں وہ ایک حسین کو بھی نہیں چھوڑتے تھے یعنی ہر حسین کا مزہ لیتے تھے مگر میرے شیخ سے تعلق ہو گیا اب وہ ایک حسین بھی نہیں دیکھتے کیونکہ جو بڑھیا والی پی لیتا ہے وہ چھوٹی والی پھر نہیں پیتا جو خالے کے حسن سے جس کا تعلق ہو جائے گا وہ چلتے پھرتے حسنوں کو دیکھے گا کیا اس کے دل میں تو خالق حسن ہے یعنی حسن کو دینے والی کیونکہ حدیث میں آتا ہے میں ساتوں آسمانوں زمینوں میں کہیں نہیں سما سکتا بالکل صحیح حدیث ہے مگر مومن کے چھوٹے سے دل میں آ جاتا ہوں مسلے مہمان کے آ جاتے ہیں وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے اللہ تعالیٰ دل میں آ جاتے ہیں چالیس دن نظر بچا کے تو دیکھیں ذرا ٹی وی کا بائیکاٹ کر کے تو دیکھیں کوئی دیکھ کوئی کرے نہ کرے ہم کر کے دیکھیں چالیس دن دل چاہے گا اب یار دیکھ لو کیا ہو گیا دس دن بچ گئے بس کافی ہے بس بہت ہو گیا ملا ولا اب چھوڑو یہ سب ملائیت آ جاؤ واپس اسی رستے پہ کچھ نہیں ملنے والا ارے یقین نہیں ہے قرآن شریف کی آیت ہے جو تقوا سے رہتا ہے وم اللہ یج اللہ مخرجا جو تقوا سے رہتا ہے یعنی گناہ سے بچتا ہے یعنی سب سے بڑا گنا نظر بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے خراج دے دیتے ہیں قرآن شریف کی آیت ہے ماشاء اللہ کہتے ہیں جو پریشانی ہے ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگ رہے ہیں عامل وہ عامل استخارہ آن لائن کو ساری عورتیں فون ملا رہی ہیں بہت بہت مصروف جا رہے ہیں استخارہ آن لائن ملانا بیٹے ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح کیا مسئلہ چل رہا ہے مسئلہ کیا ہے ٹی وی چل رہا ہے اور کیا چل رہا ہے اور کیا مسئلہ ہے <laughs> وہ خود محتاج ہے استخارہ آن لائن والا میک اپ شیک اپ کر کے آ رہا ہے داڑھی منڈا کے ہاں۔ بیبی اصل میں آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی ساس کی جو جو اما کی جو بیٹی کی جو نند ہے نا اس نے جادو کرا دیا ہے <laughs> جادو ٹونا کیا ہے سب جادو ٹونا منع مطلب یہ نہیں کہ اس کی حقیقت نہیں ہے مگر ہر گھر میں جادو ہوا ہے جس کو دیکھو جادو جادو بول رہا ہے جتنے حیدرآباد کے گھر ہیں آپ سب پوچھ لیں اللہ ماشاء اللہ وہ یہ بولیں گے جادو ہوا ہے لگتا ہے جادو ہوا ہے بچہ ہر وقت میرا بیمار رہتا ہے حضرت میری بچی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے مجھے پکا پتا ہے فلاں کے پاس گیا تھا کالا علم کروایا اس کمبخت اس شخص نے کرایا جس نے میرا پیسہ مارا تھا نا اسی نے کرایا یہ سب عاملوں نے پیسے دس ہزار روپے عامل کو دینے کے لیے تیار ہیں اور امام صاحب کو دینے کے لیے یہ آپ کے لیے پانچ سو ہدیہ ہے آپ قبول فرما لیں اور عامل کیا عاملوں کے پاس دس ہزار روپے ہوں گے تو پھر میں تمہارا علاج کروں گا جی جی حضرت میں ابھی لاتا ہوں اور نانا کے گھر چچا کے گھر تایا کے گھر جائے گا مجھے دس ہزار روپے چاہیے اصل میں ایک مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے میری شادی نہیں ہو رہی ہے <laughs> اور دس ہزار روپے لے کر آ جائیں گے فوراً اور سچے لوگوں کے پاس یہ پانچ سو روپے آپ کے لیے ہدیہ <laughs> بہت آپ کا احسان ہے بھائی مگر الحمد للہ کا شکر ہے ہم کوئی پیسے ویسے ہی لیتے ہیں ویسے ہی بتا رہا ہوں حق والوں کو کنجوسی مکی چوس بن کے پیسے دیں گے مدرسے میں پیسے دینا ہے تو کم پیسے دیں گے مظاہر مدرسہ اور جتنے مدرسے میں اپنی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے نہ میں کسی سے پیسے دیتا ہوں اللہ کا شکر ہے الحمد للہ ہم پیسے لے کے بیان نہیں کرتے کسی کی جیب ویب پہ نظر نہیں ہے آپ اپنا کمائیں اپنا کھائیں ہم اپنا کمائیں گے اپنا کھائیں گے کوئی ہمیں آپ کی نہ بریانیاں چاہیے نہ کسٹرڈ چاہیے نہ چکن ٹکا کچھ نہیں چاہیے آپ کا ہم اپنے پیسوں سے اپنا کھانا کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمد اللہ کا احسان ہے کوئی پیسے لے کے بیان تھوڑی کرتے ہیں ہم لوگ بس الحمد اللہ کا فضل ہے یہ جبھی تو ہمارے بزرگوں کی باتوں میں اثر ہوتا ہے وہ کسی کی مخلوق پہ نظر نہیں رکھتے کسی کا انہوں نے پیسہ نہیں مارا ہوا ہوتا کسی سے قرض ورض نہیں لیا ہوا ہوتا قرض لینا یہ بڑے خطرناک بات ہے ہر وقت قرض لے رہے ہیں ہر وقت قرض پہ قرض چڑھے آ رہا ہے قرض پہ قرض چڑھے آ رہا ہے اب مر گئے تو کیا ہوگا پھر ہمارا اس اس مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتے جہاں قرض والے ہیں بھائی اپنی زیادہ سے زیادہ پیر کیوں پھیلایا ہم نے جتنی چادر اتنا پیر پھیلائیں دنیا میں ان لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے کم ہیں بائک والے ہیں تو ہم ان کو دیکھیں جن کے پاس بےچاروں کے پاس بائک بھی نہیں ہے آخرت میں ان کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ ہیں ہمیں دنیا میں ان کو دیکھ جو ان کا بیٹا پتا ہے وہاں دبئی گیا ہوا ہے تو بھائی دبئی گیا تو گئے دبئی میں کر کیا رہا ہے ہم سے پوچھو برتن مانج رہے امریکہ میں امریکہ گیا ہوا ہے امریکہ میں پتا ہے وہ کیا ہے ڈی سی ہے ڈی سی ہے امریکہ میں ڈی سی ہے وہ سنو اما سنتی ہوں وہ میرا تم ان کا بیٹا ہے نا امریکہ میں ڈی سی ہے پتا نہیں ہے ڈی سی کا مطلب کیا ہے ڈش کلینر ہاں، برتن صاف کرنے والا وہاں تو انگریزوں کی جوتیاں چاٹ رہے ہیں یہودیوں کی جوتیاں چاٹ رہے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے گئے ہیں وہاں پہ یہ کر رہے ہیں کیوں بچ بچوں کو ڈالر آ رہے ہیں پونڈ آ رہے ہیں ریال آ رہے ہیں وہ سب تو آ رہے ہیں مگر وہی وہ لڑکیوں کے چکروں میں بس مزے کر رہے ہیں ایمان دیں تو ایمان جائے تو جائے بس بچے میرے اچھا کما لیں ارے وہ اس سے اچھا ہے چٹنی روٹی کھا کے پاکستان میں گزارا کریں خاندان والوں کے ساتھ رہ کے اور دین دین اتنے یہاں جتنا پاکستان میں دین کا کام ہے دنیا میں کہیں نہیں سعودی عرب میں بھی نہیں ہے وہاں بیت اللہ ہے روزہ مبارک ہے یہ تو سب علی اللہ تڑپتے ہیں کوئی ولی ایسا ہو نہیں سکتا جو تڑپتا نہ ہو بیت اللہ کے لیے روزہ مبارک کے لیے عام انسان بھی تڑپتا ہے تو اللہ کے ولی نہیں تڑپتے ہوں گے روزہ مبارک کی زیارت کے لیے ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں وہ تو مگر جتنا دین کا کام یہاں پر ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے جتنے داڑھی والے ایک مٹھی یہاں پر نظر آئیں گے آپ کو سعودی عرب میں بھی نظر نہیں آئیں گے وہاں داڑیاں کٹوائی جا رہی ہیں مگر اس سے ان کی بے اکرامی نہیں ہے اربوں کا اکرام کرنا چاہیے ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے بیت اللہ کی دولت ہے اور روزہ مبارک کی دولت ہے اللہ حفاظت فرمایا ہے روزہ مبارک کی بھی اور بیت اللہ کی یہودیوں کی چاٹ میں آگ لگا دے اللہ تعالیٰ جو بیت اللہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آگ لگا دے ابابین کے ذریعے مدد آئی ہے اور کسی نے بیلی آنکھ اٹھا کے دیکھا نا اگر مسلمانوں میں ماشاءاللہ پاکستانی سارے کفن مان کے نکل جائیں گے اگر بیت اللہ کی حفاظت کی چھوٹا بچہ بھی ہمارا چلے آئے گا ایسا عشق ہے ہمارے پاکستانیوں کے اندر ماشاءاللہ بیت اللہ کا روزہ مبارک کا سب لوگ نکل جائیں گے بیت اللہ کے حفاظت کے لیے ایسا عشق ہے مگر عشق تو جو ہے اصل عشق وہ ہے جو اتباع پہ مجبور کر دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جان دینے والا ہوں بس اب ختم کرتا ہوں آخر میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ مستورات بھی آئی ہیں وہ ضروری باتیں ہیں وہ رہ نہ جائیں پھر کیونکہ بہت سی باتیں تو بہت ساری پوری رات ہی چل سکتی ہیں مگر سب کی رعایت رکھنی چاہیے بوڑھے حضرات بھی ہیں بچے والی مائیں بھی آئی ہوئی ہیں اور بہت سارے کام ہیں ہمیں بھی جانا ہے تو بات بس ختم کرتا ہوں ضروری بات بتا کے جو یہ عمل کر لے گا میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ کا ولی بن کے اس دنیا سے جائے گا اور اللہ کا ولی بننا بھی فرض ہے یہ بھی یاد رکھیے اللہ کا دوست بننا فرض ہے گناہ سے بچنا فرض ہے یہ کمپلسری ہے یہ آپشنل نہیں ہے کہ بس میں اللہ کا ولی بنوں یا نہیں بنوں کیونکہ تقوا چار سو دفعہ سے زیادہ قرآن شریف میں تقوا کا لفظ آیا ہے یعنی گناہ سے بچنے کا لفظ کہ گناہ سے بچو اس کا مطلب ہے گناہ سے بچنا فرض ہو گیا اور جو گناہ سے بچے گا اللہ کا ولی بن جائے گا بس تو یہ ہواؤں پہ اڑنے کا تھوڑی ہے کہ اللہ کا ولی ہوگا وہ ہوا میں اڑا ہے پتہ ہے وہ ایک اللہ کا ولی تھا ہوا میں اڑا تھا تو مکھی بھی تو ہوا میں اڑتی ہے اس سے بحث ہو جائے گی پتہ وہ بہت مشہور ہیں اور ڈاکٹر جو آتے ہیں ٹی وی کے اوپر بہت ہی مشہور ہیں بھائی وہ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں وہ مشہور سے کیا ہوتا ہے شیطان بھی بہت مشہور ہے شیطان سے بیت ہو جائے بچے بچے کو پتا ہے شیطان ہے تو نہیں بچے مشہور سے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے سننا تو شریف پہ چلتا ہے کہ نہیں پینٹ شرٹ والے سے کوئی نماز پڑھوائے گا بولے گا آپ ذرا سائڈ پہ ہٹیے ہمارے امام صاحب بھی کافی ہیں نورانی چہرے والے ماشاء اللہ یہ ہمیں پینٹ شرٹ والوں سے نماز نہیں پڑھوانی ہے تو ان کا ان کی باتیں کیوں سنتے ہیں ہم لوگ بس وہ چاشنی لگا لگا کے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں تو اچھی لگتی ہیں کتنے کرسچن مسلمان ہو جائیں پھر وہ جیسے ہی ہوں گے اسے علم سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ دیکھنا چاہیے اس نے کس سے کس سے دین سیکھا ہے علماء کرام کا اس پر اعتماد ہے کہ نہیں علماء سے کون مراد ہے مدارس کے جو بڑے بڑے مفتی ہیں زندگی وقف کر دی انہوں نے آٹھ سال تو عالم بننے لگے بننے میں لگے دو سال مفتی بننے میں پھر بیس سال پندرہ سال مفتی صاحب کے ساتھ رہے وہ بھی دنیا کے کاروبار کر سکتے تھے ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں ان سے جا کے پوچھے کہ یہ شخص صحیح ہے غلط ہے وہ بتائیں گے یہ گمراہ ہے باقاعدہ قرآن و حدیث سے مدلل فتویٰ آپ کو دیں گے ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں کوٹ پتون والوں سے اور جو میم صاحبہ آ رہی ہیں ایف ایم چینل کھولا ہوا ہے قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہیں اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے تو آپ کی آواز میں بھی کوئی شک نہیں ہے جناب والا یہ جو قرآن میں تفسیر بیان کر رہی ہیں اس کی نہیں سننی چاہیے یہ گمراہ عورت ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن شریف کی بحث بیان کری ہے ایف ایم چینل کے اوپر یہ گمراہ عورت ہے ایسی عورتوں کی میک اپ کر کے ریجنٹ پلازا میں بیان کرنے جا رہی ہے بغیر محرم کے پردے کا نام و نشان نہیں ڈیزائن والا برقع پہنا ہوا ہے اور سفر کر رہی ہے ادھر ادھر میں بیان کرنے جا رہی ہوں ایسی عورتوں سے ملنا بھی نہیں چاہیے جو ڈاکٹر والی ڈاکٹر جن کے ساتھ لگا ہوا ہے نا ڈاکٹر فلاں جب تک علماء کا اعتماد نہ ہو ہمارے حضرت والا کے پاس بھی ڈاکٹر وغیرہ آتے ہیں مگر ان پر علماء کا اعتماد ہے وہ دین کی باتیں والی بتاتے ہیں جو اپنے علماء سے سنی ہوئی ہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے ہو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں جن پہ بزرگوں کا علماء کا اعتماد ہو اب تو بات کر رہا تھا پانچ باتیں ہیں پہلا عمل قرآن شریف کی تجویز درست کر لیں مرد کسی قاری صاحب سے عورتیں کسی قاریہ سے لڑکی دس سال کی ہو جائے اس کو قاری صاحب سے نہیں پڑھوانا چاہیے کیونکہ اب بڑی لگنے لگی ہے بہت سی لڑکیاں آٹھ سال میں بڑی لگنے لگتی ہیں اچھے گھرانے کی ہوتی ہیں اچھا کھانا کھاتی ہیں بڑی لگنے لگتی ہیں آٹھ سال میں بڑی لگنے لگتی ہیں قاری صاحب کو چاہیے ایسے کو نہ پڑھوائے ہم بھی ایسے منع کر دیں قاری صاحب ہماری بچی بڑی ہوگی ہم آپ سے اب آپ نہیں پڑھوائیں گے قاری سے پڑھوائیں حیدرآباد میں بہت ساری قاریاں ہیں مدرسہ بہت سارے مدرسے ہیں آپ مولانا زاہد میاں سے پوچھ لیجیے گا کہ آپ کو بتا دیں گے اپنی ان کی اہلیہ کے ذریعے کہ ایسی قاریاں موجود ہیں اپنی ماں بہن بیٹی کو ان سے پڑھوا سکتے ہیں اور یہ ضروری ہے واجب ہے مردوں کو قرآن شریف سے تجویز سے پڑھنا واجب ہے ضروری ہے حمزہ اور آئین میں فرق ہو کاف اور کاف میں فرق ہو یہ ورنہ اگر الحمد ہوتا ہے الحمد ہوتا ہے الحمد ہوتا ہے ون ٹو نہیں ہوتا ون ٹو نہیں ہوتا ون ٹو ہوتا ہے اس طرح الحم دو نہیں ہوتا دو ہوتا ہے دال پیش دو اردو کا دال پیش دو الگ ہے عربی کا الگ ہے اس لیے اللہ کے لیے سب چیزیں ہم نے پڑھ لی مگر قرآن شریف کی تجویز درست نہیں کی بس پڑھے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم روزانہ ایک پارا پڑھتے ہیں ایک پارا تو پڑھتے ہیں ذرا قاری صاحب کو سنائے ماہر قاری کو ماہر قاری کو ذرا سنائے تو صحیح صرف سورہ فاتحہ میں اتنی غلطی نکلیں گی کہ ہم لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے ہائے زندگی بھر میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اتنی ساری میری غلطیاں کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں مخارج کا نہیں پتا کہ خواہ کیسے نکلے گا ہا کیسے نکلے گا خوف کیسے نکلے گا میرے والد صاحب ان حضرت والا کا بیان سنا ماشاء اللہ ساٹھ سال سے بڑی عمر ہے سعودی عرب میں ہے میرے والد صاحب اللہ ان کی ان کی عمر میں برکت دے ان کو چوٹ لگی میرے شیخ سے بیت ہو گئے اور تو ماشاء اللہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد انہوں نے قاری صاحب سے روزانہ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں کوشش کر رہے ہیں نکل نہیں رہا میں کوشش کر رہے ہیں کوشش پہ ڈبل اجر ملتا ہے ایسے شخص کو میرے شیخ نے ستر سال کی عمر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن شریف صحیح کیا اپنا صحیح نہیں کیا صحیح تو تھا اور پکا اچھا کیا اپنے شیخ کے پاس ہندوستان تشریف لے گئے تھے ہردوئی کے اندر الہ آباد میں وہاں پر ہندوستان کے اندر اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے صحیح کیا اس لیے اللہ کے لیے دنیا کے لیے بزنس کے لیے وقت ہے اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس سب فکر کریں اس کی میں بھی اور ہماری مائیں بہنی بیٹیاں بھی اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنے کی فکر کریں اور جو میرے دوست ہیں وہ بھی فکر کریں بس میرے ساتھ گھومتے رہتے ہیں جب تجویز سنو تو پتہ چلا تجویز ہی غلط ہے اللہ کے کلام پڑھنے ہی نہیں آتا ذرا سا کلمہ پڑھوا لیے شریف پڑھوا لیے درو شریف بھی نہیں آتا عاشق رسول بنتے ہیں یعنی اردو میں تو صحیح ہے اس طرح پڑھ سکتے ہیں جیسے ابھی یہ جھوم کے پڑھوں گا سل علی حبیبنا صلی علی محمد اللهم صلی علی حبیبنا صلی علی محمد سلے آ رہا ہے نا اردو میں تو ٹھیک ہے مگر عربی میں لام زیر لے نہیں ہوتا لام زیر لی ہوتا ہے اللہ جب دروشی پڑھیں گے اتحیات کے بعد دروشی پڑھتے ہیں اتحیات کے بعد اللہ صلی علی محمد محمد نہیں میم پیش منہ ہے مو نہیں ہے محمد یہ دیکھیں درود شریف ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی لینا نہیں آتا عربی زبان میں اور ہم اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتے ہیں محمد ہے محمد نہیں ہے اردو میں تو صحیح ہے محمد منع نہیں ہے اس میں اگر شریف پڑھ رہے ہیں اللہ صلی اعلیٰ صلی اعلیٰ محمد صلی اعلیٰ لامز لی ہے لے نہیں ہے کسی بھی قاری صاحب سے یہاں بیٹھے ہیں قاری صاحب پوچھتے ہیں لامز لے تو نہیں ہوتا نا لی ہوتا ہے نا لامز لام زبر لا لامز لی لام پیش لو میم زبر ما میم پیش می میم پیش مو منہ ہے نا مو تو نہیں ہے تو محمد ہو گیا نا تو دیکھیے مجھے بھی اس کا نہیں پتا تھا حضرت والا سے سنا کہ دروز شریف میں ہماری غلطیاں آ رہی ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھ رہے ہیں نماز ہی ہماری جو اس میں بھی غلط پڑھ رہے ہیں اس لیے بھائی سب فکر کریں اس کی اللہ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 باطل ہے کافر ہے سکھ اور پگڑی بھی باندھتا ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیوں داڑھی نہیں رکھتے ہمت کر کے رکھ لیجئے کوئی کتنے ہی مذاق اڑائے سب کو داڑھی رکھنا مسلمانوں کو ضروری ہے یعنی واجب ہے فرض کے قریب ہے کہ منہ صاف کر لیں اور داڑھی کو بڑھا لیں اور داڑھی ایک مٹھی رکھنی ہے جب رکھ لیے تو ایک مٹھی کریں ایک مٹھی سے جو کم کرتا ہے یہ بھی گنہگار لکھا جا رہا ہے اور چوبیس گھنٹے کا اور یہ حرام کام کر رہا ہے اس کو سکون نہیں مل سکتا جو داڑھی شیف کرتا ہے ایک مٹھی سے کم بھی کرتا ہے ہمت کر کے رکھ لینی چاہیے جس کے چہرے پہ نہ ہو آ نبی کی سنت حضرت والا کا شعر ہے جس کے چہرے پہ نہ ہو آ نبی کی سنت کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا مسلمان کی نشانی ہے پتہ چلے کہ دور سے ماشاءاللہ مسلمان آ رہا ہے داڑھی رکھ لینی چاہیے داڑھی سے اللہ کی فرینڈ شپ گاڑی ہو جاتی ہے زبردست ہو جاتی ہے <laughs> اللہ تعالیٰ سے دوستی تگڑی ہو جاتی ہے بہت سے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے اور حضرت والا نے فرمایا تھا ابھی صوفی عبد المئی صاحب کے ساتھ انہوں نے عجیب بات فرمائی کہ یہ گاڑی یہ تو سرکار کی جگہ ہے یہ والی تو پوری <laughs> ہے نا اور یہ بارڈرس اللہ نے یہ داڑھی داڑھ سے یہ داڑھ اس سے اوپر ساری صاف کر سکتے ہیں اب یہ کسی اور کی جگہ ہے وہ آپ تنہائی میں پوچھ لیجیے گا <laughs> یہاں سے داڑھی صاف کر سکتے ہیں یہ کر کے اس سے اوپر کر کے صاف کر سکتے ہیں یہ سرکار کی جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے پھر داڑھی سے اللہ کی محبت اور داڑھی اچھی لگے گی مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی ہے اس کو شیمپو کریں ہر وقت شیمپو نہیں کریں یعنی ہفتے میں ایک دفعہ پندرہ دن میں ایک دفعہ شیمپو کر لیں تیل لگائیں اور کنگھی کریں اچھا کر کے رکھیں اس کو بائک پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں میرے موجودہ شیخ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب ہیں دامر خاتم عالیہ انہوں نے فرمایا بائک پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں اب جیسے بزنس پہ جا رہے ہیں دکان پہ جا رہے ہیں بغیر ہیلمٹ کے جا رہے ہیں بغیر رومال کے جا رہے ہیں ہے تو کیا ہوتا ہے اب داڑھی یوں ہی ہو گئی نا اور یوں ہی باس کے پاس چلے گئے یہاں پہ مٹی لگی ہے <laughs> ارے بھائی اپنی داڑھی ایسے پیش کریں کہ اس کو اچھی لگے جلدی سے پھر داڑھی کو مٹی صاف کر لیں واش روم جائیں مٹی سے صاف کر لیں اور اس میں کنگھی اپنے پاس رکھیں اس کو کنگھی کر کے پھر اپنے دفتر جائیں اپنے جہاں بھی جانا ہے تاکہ داڑھی اچھی لگے موٹر سائیکل پہ اس طرح ہو جاتی ہے داڑھی اس کو پھر اچھی کر لیجیے ٹھیک ہے داڑھیوں کو زینت مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی ہے عورتوں کا سر کے چوٹیوں زینت بخشی ہے عورتیں آج کل کٹ بال کٹوا رہی ہیں <laughs> مونچھے کٹوا لینی چاہیے داڑھی بڑھا لینی چاہیے اور تیسرا عمل مردوں کے لیے حکم ہے ٹخنے کھولنے بخاری شریف میں آتا ہے جو جو ٹخنے چھپائے گا وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا جو ٹخنے اوپر سے آنے والے لباس سے ٹخنا چھپائے گا ماسفر من القابین من الزار فنار اوپر سے آنے والے لباس سے ٹخنا چھپائے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے مردوں کو کھولنے کا حکم ہے موزے سے چھپ جائے کوئی بات نہیں چوبیس گھنٹے کھلے رہنے چاہیے فجر کے وقت جب اٹھتے ہیں ہم لوگ فجر کے وقت پیٹ جو ہے اندر چلے آتا ہے پلنگ سے اٹھے سو کے اٹھے فوراً شلوار اوپر کر لیں تاکہ ٹخنے ہمارے کھل جائیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت بھی فرماتے ہیں چھپاتا ہے ان اللہ لا يحب المسبلین حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ٹخنے چھپانے والوں سے محبت نہیں فرماتے بتائیے ٹخنے چھپانا اور محبت چھپا رہے ہیں اور اللہ کی محبت بھی نہیں مل رہی ہم لوگ گناہ بے لذت ہے مخلوق کے خوف کی وجہ سے ٹخنے چھپائے ہیں بس آفس جا رہے ہیں تو میچنگ کا موزہ پہن لیں پینٹ کٹوا دیں اپنی پینٹ پہن سکتے ہیں ڈھیلی ڈھالی ہو پینٹ کٹوا دیں میچنگ کے موزے پہن لیں ٹخنے بھی کھلے رہیں گے اور برا بھی رہے گا اس طرح کر سکتے ہیں آپ ہم لوگ اور دو اور حکم عورتوں کے لیے ایک عورت شہری پردہ کر لے سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک اپنے آپ کو چھپا لے برقع پہنے اور آنکھوں کی بناوٹ کو چھپائے اور ڈیزائن والا برقع نہ ہو سادہ برقع ہو اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھے یہ دو حکم عورتوں کے لیے اور تیسرا نظر کی حفاظت اس پہ کافی بیان ہو گیا چچی سے ممانی سے خالہ زاد تایازات ماموزات ارادہ کریں ہمت کریں اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے توفیق دے نظر بچانے کی اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے اور آخری عمل ہے دل کی حفاظت دل کے خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دل ہمارا ایسا ہے جیسے سورج ہوتا ہے نا ویسے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اس لیے یہ سب چیزیں آئیں گی کیسے سچوں کی صحبتوں سے اور نظر کی حفاظت میں موبائل سے بچنا بہت ضروری ہے جو لوگ عادی ہو گئے گندی تصویریں دیکھنے کے ایف ایم چینل سننے کے اور انٹرنیٹ کے عادی ہو چکے ہیں وہ چاہیں وہ ہمت کریں کیونکہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے وہ ہمت کریں اور سادہ موبائل لے لیں کیونکہ عادت پڑ گئی ہے روزانہ گندی فلم دیکھ رہے ہیں روزانہ ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں روزانہ فیس بک پہ بیٹھ رہے ہیں اور اللہ سے دوری ہو رہی ہے اگر اسی وقت موت آ گئی پھر کیا ہوگا جو روزانہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں تو ایسے موبائل کو بائی بائی کر دیں ٹاٹا بائی بائے اب میں سادہ تین ہزار والا موبائل لوں گا بس تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں گناہ سے بچنا ضروری ہے موبائل خرید موبائل رکھنا ضروری ہے موبائل تو اس لیے تھا بس پتہ چل جائے میری امی کہاں ہے بہن کہاں ہے بیٹے کہاں ہیں میری بیوی کہاں ہے بس بات کرنے اس لیے تھا اس لیے تھوڑی تھا کہ اس پہ گیم کھیلے جائیں اس پہ عورتوں سے باتیں کی جائیں اس پہ نیٹ کھولا جائے اس پہ سارے جہان کی دنیا جہاں کی گوگل گوگل ہوتا ہے نا گوگل اس پہ لکھنا ڈر میں ذرا دیکھوں تو صحیح اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب دیکھوں اس پہ گندی تصویر آ گئی اور سارا نور برباد ہو گیا تحجد کا عمرے کا ایک لاکھ عمرے کیے ایک لاکھ تحجد پڑی ایک لاکھ سے مطلب محاورتہ نے بہت سارے عمرے کیے حج کیے مگر عورت کو دیکھ لیا گندی تصویر دیکھ لی اور شرم بھی نہیں آتی بے حیائی کرتے وقت اور کھلے عام کر رہے ہیں اور جب کوئی یہاں سے بیان کرتے آپ کیسا بیان کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ دیکھتے کیسے ہیں ٹی وی کے اوپر کیسے دیکھ لیتے ہیں اس وقت شرم نہیں آتی ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے اصل شرم یہ ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی جائے اور ایک بس مایوسی سے بچنے کی بات بھی بتا دوں کیونکہ ٹینشن والی بات آپ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں چہروں سے چل جاتا ہے پریشان ہو گئے اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے بہت معاف کرنے والے ہیں سمندر میں دریا میں گنا بھر جائیں پوری دنیا میں ہمارے گنا بھر جائیں توبہ کر لیں گے سب مٹ جاتے ہیں سبحان اللہ ایٹم بم کی طرح توبہ ایسا ایٹم بم ہے سارے گناہ کے بالکل سارے گنا بالکل صاف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ ایسے تھوڑی اللہ تعالیٰ ایسے کہ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما دیے لا نہ رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی اللہ کی رحمت میری رحمت سے مایوس نہ ہو میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین بن کے تشریف لائے ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی ہو وہ بہت ہی پیارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے طریقے پہ چلے گا وہ بھی پیارا بن جائے گا ہو گئی بات مکمل اب دعا کر لیتے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ مجھے بھی ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ کل کراچی کا سفر ہے اے اللہ سے یہاں آنے کو قبول فرما لیجیے ہاں، ان بیانات کو قبول فرما لے مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے میں بھی محتاج ہوں ہم سب کو ہمارے جتنے مرد اور علماء بھی آئے ہوئے ماشاء اللہ حافظ کرام قاری صاحبان بھی ہیں بوڑھے حضرات بھی ہیں اور کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں اور کتنی نیک عورتیں بھی آئی ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے متقی بنا دے نظر بچانے کی توفیق دے دے گانوں سے بچنے کی توفیق دے دے TV VCR internet کے فتنے سے بچا لے اے اللہ ہم ہمت کر کے نظر بچانے کی توفیق دے دیجیے اے اللہ اپنا اتنا خوف دے دے جو ہمیں گناہ سے بچا لے اپنی اتنی محبت دے دے نفس سے زیادہ اہل و عیال سے زیادہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت دے دے اللہ پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو اس سے بڑھ کر اے اللہ پیاس ہمیں تیری ہو اے اللہ اپنی محبت کی چوٹ جو آپ نے لگائی ہے اس کو ابھار دیجیے اور ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا لیجیے مطلب یہ اعتدار والی زندگی اچھے اخلاق والی زندگی سب کے حق ادا کرنے والی زندگی اور گناہوں سے بچنے والی زندگی پاکیزہ زندگی حیا والی زندگی ہمیں نصیب فرما دی ہے سنت پہ چلنے والی زندگی نصیب فرما دی یہودیوں کے طریقوں سے کافروں کے طریقوں سے ہمیں شدید نفرت عطا فرما اور ہمیں ان کے طریقوں پہ چلنے سے بچا لیجیے ہمارے بچوں کو بچا لے ماں باپ بہن بھائیوں کو خاندان والوں کو بچا لے اور اپنا پیار نصیب فرما لے اے اللہ آپ اولی اللہ کو اپنا پیار دیتے ہیں ہمیں بھی اپنا پیار دیتے ہیں کیونکہ ہم گنہ گار کہاں جائیں یا اللہ تعالیٰ آپ تو طائبین کو بھی تو اپنا پیار دیتے ہیں تو یا اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں تو آپ ہی نے تو قرآن شریف میں فرمایا توبہ والا بھی آپ کا پیارا بن جاتا ہے تو یا اللہ تعالیٰ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دیجیے ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لیجیے موصلہ دھار ابر کی مانند بہنے والی آنکھیں عطا فرما اپنی یاد میں تڑپتا ہوا دل عطا فرما اپنے نام کی لذت اور مٹھاس عطا فرما جو صحیح مزہ دین پہ چلنے میں اللہ والوں کو ملتا ہے سچوں کو ملتا ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے غصے کو پینے والا بنا دا بنا دیجیے بیوی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہم پہ ہمیں ہمارے گھر والوں پہ بہن بھائیوں پہ خاندان والوں پہ منجی حتن نصب اور من جہت النساء میری یعنی ہمارے سارے خاندان والوں پہ اور سارے دوستوں پہ حاضرین غائبین غائبہ سب پہ رحمتوں کی بارش فرما جو بیمار ہیں صحت عطا فرما میرے گھر والوں نانا نانی دادا دادی کو بھی صحت عطا فرما میرے والدین کو بھی میرے اساتذہ کرام کو بھی میرے مشاہد کو بھی موجودہ اور جو چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ ہم سب کو اپنا پیار نصیب فرما دے اچھے اخلاق والا بنا دے اور خاتمہ ایمان پہ فرما دے ایسا بنا دیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نرم نرم مبارک ہاتھوں سے کام مالک وہ والے اور کوثر کو پانی پلا رہے ہوں اور ان کی ایسی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر عنایت ہم پر پڑے تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں ایسا بنا دیجئے اے اللہ قیامت کے رسوائی سے بچا لیجئے خاتمہ ایمان پہ فرمائیے سارے عالم میں دین کے بڑے بڑے کام لے لے اپنی رحمت سے اے اللہ بزرگوں کے طریقوں پر علماء کے مشوروں کے ساتھ اے اللہ بصیرت اور حکمت کے ساتھ زبردست کام لے لیجیے عاشقوں کی جماعت کے ساتھ علما کی جماعت کے ساتھ اور جب وقت آخر آئے تو ہمیں مدینہ شریف پہنچا دیجیے اور جالی مبارک کے سامنے السلام السلام یا یا رسول اللہ کہتے ہوئے حبیب اللہ کہتے حبیب اللہ کہتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہوئے شہادت کی موت جالی مبارک کے سامنے مدینہ منورہ میں عطا فرما اور جنت البقی میں ہمارا متھن بنا دے ہم اس قابل تو نہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت البقی میں صحابہ کرام کے درمیان ہزاروں اور ازواج متحرات کے ساتھ وہاں پر ہمارے متفن بنا دیجیے رحمت سے اللہ شہادت کی موت مدینہ منورہ میں عطا فرما ہم سب کو یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں اب شرح پردہ کر رہی ہیں بہت سے لوگوں کی مخالفت ہو رہی ہے اللہ فرشتوں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما کے ذریعے ظلم کر رہے ہیں کہ بیٹی پردہ کرتی ہے نکل جا چھوڑ دے پردہ تو کہاں جاتی ہے اے اللہ ان کے گھر والوں کا دل بدل دے اور جو ہے فضل فرما دے ہمت دے دے طاقت دے دے استقامت دے دے اے اللہ جو بہت سے لوگ رکھ لیں اور جو ہے گنا سے بچ رہے ہیں مگر ان کے گھر والے ظلم کر رہے ہیں اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما اور ماشاء اللہ ایسے بھی خوشخبریاں ہیں کہ جو لوگ داڑھی رکھ لی پورے گھر والے خوش ہو گئے کہ ماشاء اللہ بیٹے تم نے داڑھی رکھ لی اور بہت سی عورتوں نے پردہ کر لیا تو وہ سب خاندان والے خوش ہو رہے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ بیگم صاحبہ نے پردہ کر لیا انہوں نے پردہ شروع کر دیا اے اللہ ہم سب کو استقامت دے دے یہ بات دل میں اتار دے کہ صرف صرف اور صرف دین پہ چلنے میں ہی مزہ ملے گا اور کہیں نہیں یہ ہم سب کے دل میں اتار دیجیے میرے پیارے شیخ حضرت والا خطب زمان مولانا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دان و کات مالی کی زندگی برکت عطا فرما اور یہ تبلیغ اجتماع ہو رہا ہے راون کے اندر اے اللہ اس کا فیض اس کی اس کا فیض سارے عالم میں پھیلا دے اس کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے سارے عالم میں اس کو جہاں جہاں جماعتیں جائیں ہدایت ہدایت ہی ہدایت عام ہوتی چلی جائے اور جتنے مساجد ہیں قاری صاحبہ ہیں مدرسے ہیں علماء کرام اور سارے سلسلوں کے جتنے مشائق بڑے بڑے مشائق اللہ والے اور علماء کرام سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما حضرت والا کے بیٹے حضرت مولانا مظہر صاحب اور ان کے سب اولادیں ان سب پہ رحمتوں کی بارش فرما اور جتنے اولیاء اللہ ہیں بڑے بڑے اور علماء کرام سب کی فرشتوں سے یہ مدد فرما جتنی ہم لوگ گھر والے خاندان والے اور مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں جس کی جو جائز حاجت پوری فرما دے سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحمتوں کی بارش فرما دے اے اللہ ملک پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما رہی ہے اور بیت اللہ کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما روزہ مبارک کی حفاظت فرما سارے عالم کی مسلمانوں کی مدد فرما دے اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں مگر کلمے والے تو ہیں اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی فرشتوں کے مدد فرما اے اللہ یہودی اور جتنے اسلام دشمن عناصر ہیں اے اللہ اول تو ان کو ہدایت دے دے ہدایت دے دے ہدایت دے دے اور ہدایت نہیں ہے تو چن چن کے دباؤ برباد فرما دے جو اسلام دشمن ہے اے اللہ ان کو ہدایت دے دے اور ہدایت نہیں ہے تو ان کو چن چن کے ان کی پلاننگز کو انہیں لوٹا دیجیے اور صلی اللہ علیہ نبی امّی بحرمت سید المرسلین صلی اللہ وسلم جزاک اللہ خیر یہ کتابیں لے لیجئے کتابیں لے کے جائیں بہت پیاری کتابیں ہیں میرے شیخ کی اس پہ ویب سائٹ اور فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے بات بھی کر سکتے ہیں آپ میرے شیخ سے لے لیجئے جزاک اللہ عورتوں میں بھی کتابیں بھجوا دیں وعلیکم السلام